سے کوئی نہ پڑے پہلے بھی یہاں جمعے میں حاضر ہوتے ہی رہتا ہوں یہاں سے جب بیٹھے ہوئے آپ حضرات تو نیت اللہ کے لیے کر لیجیے کہ میں اللہ کے لیے بیٹھا ہوں اور دل کو بدگمانی سے خالی کر کے بیٹھے دل کو صاف کر کے بیٹھیں گے کہ بھائی ایک دین کا خادم آئے اتنے بڑے اللہ والوں کے غلام آئے ہیں کچھ دین کی بات سنائیں گے ہم ان سے بات سن لیں گے اعتراض کی نیت سے کوئی نہ بیٹھے جس کو اعتراض ہے وہ اٹھ کے چلے جائیں جس کے دل میں بدگمانی ہے وہ نہ بیٹھے فائدہ ہی نہیں ہوگا جب اعتراض کے لیے کیڑے نکالنے اگر کوئی آتا ہے تو اس کو فائدہ نہیں ہو کیڑے نکالنے کیوں آئے آپ کو اگر مناسبت نہیں ہے کسی کو میری تقریر سے مزہ نہیں آتا اور کسی نے پہلے سنی ہے اور پھر وہ آگے دوبارہ آ کے بیٹھ گیا تو چلے گئے ٹھیک ہے اس لیے کبھی بھی اللہ والے ان کے غلام یا کسی شیخ سے اگر مناسبت نہیں ہے اس کی تقریر میں آپ کو دل نہیں لگتا کہ ہر وقت بد نظری سے بچنے کی بات کرتے ہیں داڑھی سے بچنے کی بات کرتے ہیں ٹی وی توڑنے کی بات کرتے ہیں یہ تو ڈائریکٹ فائر کرتے ہیں <laughs> تو مت بیٹھے کہیں اور جا کے تقریریں سنیں بہت تقریریں ہو رہی جو کینسر پھیلا ہے ہم تو وہی بتائیں گے بد نظری کا کینسر پھیلا ہوا ہے ہم لوگ ہماری آنکھیں زنا کر رہی ہیں عورتوں کو دیکھے جا رہے ہیں دیکھے جا رہے ہیں ٹی وی کے سامنے پوری زندگی گزار رہے ہیں اور بولتے ہیں آپ بیان نہ نہ کریں کریں والا کیوں ہم جب کینسر پھیلا ہوتا ہے کینسر کا علاج کرنا پڑتا ہے نزلے زکام کا علاج نہیں ہوتا ہے ماشاء ماشاء اللہ اللہ مائک کے بغیر چل رہے ہیں یہ حضرات نماز پڑھ لیں ان شاء اللہ مائک بھی لگا لیں اور کوئی عالم کوئی شیخ یا شیخ کا خادم آ کے کوئی بات کہے تو اکڑنا نہیں چاہیے ہم لوگ تو غیر عالم ہیں یہاں پہ عالم بیٹھے ہوئے امام صاحب عالم ہیں ماشاء اللہ مگر ہم اکثر تو غیر عالم ہی بیٹھے ہیں تو ہم لوگ اکڑنا نہیں چاہیے جو دین کی بات بتا رہے ہیں دل سے دل سے قبول کر لینی چاہیے جب بتا دیے کہ نفل نہ پڑھیں تو سے قبول کر لیے اکڑ دکھانے کی ضرورت نہیں میں تو پڑھوں گا <laughs> اکڑ دکھانے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو اکڑ پسند ہے کیا ہم لوگ کیا پہاڑ کی طرح لمبے ہو سکتے ہیں کیا اتنے بڑے خالق کو ناراض کرنا اچھی بات ہے تکبر مطلب یہ تکبر کہتے ہی اسی کو ہیں کہ حق بات کو قبول نہ کرنا اور کسی انسان کو حقیر سمجھنا تکبر کہلاتا ہے اور ایک شروع میں حیدرآباد والے کسی بیان میں میں نے عرض کیا تھا کہ مفتی اعظم پاکستان کی بات سنا رہا ہوں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے حکیم الامت مجدد ملت شاہ شفیع صاحب تھانی رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ اللہ والوں کی ایک لمحے کی صحبت مولانا رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یک زمانے صحبت باولیا بہتر از صد سالہ تعت بیریا اللہ والوں کی ایک زمانہ صحبت سو سال کی اخلاص والی عبادت سے بہتر ہے اور تو فرماتے ہیں انہوں نے مجدس سے پوچھا کہ اللہ والوں کی ایک لمحے کی صحبت مولانا رومی فرماتے ہیں سو سال کی اخلاص والی بیر عبادت سے افضل ہے تو جواب کہ حضرت یہ صحیح ہے حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ شیخ علی صاحب تھانی رحمت نے جواب دیا جواب عنایت فرمایا ارے انہوں نے تو کم کہا ہے اللہ والوں کی ایک لمحے کی صحبت ایک لاکھ سال بے ریا عبادت سے افضل ہے جتنے بڑے فقی جامع المجدین مفسر مفسر عظیم سب سے مفتی اعظم <laughs> ان کی بات سنا رہا ہوں کہ اللہ والوں کی ایک لمحے کی صحبت ایک لاکھ سال بے ریا عبادت سے افضل ہے ایک لاکھ سال ایسی بات کرے کہ ان کا اخلاص کوٹ کوٹ کے بھرا ہو اور ایک شخص ایک لمحہ اللہ والوں کے پاس بیٹھ جائے تو وہ افضل ہے اس کے بہ نسبت کہ ایک لاکھ سال کی عبادت کرے اب پتہ چلا کہ نفل چھوڑ دینی چاہیے اسے جب کوئی شیخ آیا ہوا ہو یا ان کا خادم آیا ہوا ہو یا کوئی عالم ربانی بڑا عالم ہو یا کوئی شیخ آیا ہوا ہو اس وقت اپنی نفلیں ملتوی کر دینی چاہیے اور ان کی صحبت میں آ کے چپ چاپ بیٹھ جانا چاہیے ماشاء اللہ مفتی زین العابدین صاحب نے یہ بات لکھی ہے فرمائی تھی کہ شیخ الحدیث مولانا ذکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب آخری عمر ہو گئی تھی جو فضائل اعمال لکھنے والے ہیں جماعت کے تبلیغ جماعت کے ہر کوئی یہی پڑھتا ہے پہاڑوں پہ ہر جگہ یہ پوری دنیا میں کتاب پڑھی جا رہی ہے فضائل اعمال شیخ الحدیث مولانا ذکری صاحب لکھنے والے نا بھی اس کے آخری عمر میں وہ بول نہیں سکتے تھے خاموش ہو گئے تھے مفتی زین العابدین صاحب ابھی ٹرین میں سفر ہوا تھا شیخ الحدیث ذخیرہ صاحب رحمۃ اللہ کا اور وہ پلنگ پہ تشریف فرما تھے لیٹے ہوئے تھے تو مفتی زین العابدین اور گرمی کا موسم تھا ٹرین میں سفر ہوا تھا تو مفتی زین العابدین صاحب نے فرمایا ان کے اور بھی مریدین بھی بیٹھے ہوئے تھے متوسرین بات فرمائی کہ برف کی سیل لے کر آؤ اور یہاں میرے ہمارے اس میں ڈبے میں رکھ دو جہاں پہ شیخ الحدیث محاذ ذخیرہ صاحب ہیں اور پھر فرمایا کہ دیکھو ہوا ٹچ ہو کے مس ہو کے برف کی سیل سے ہمارے اوپر آ رہی ہے تو ٹھنڈک آ رہی ہے اس طرح شیخ الحدیث مولانا ذکریہ صاحب کوئی تقریر نہیں کر رہے رحمۃ اللہ علیہ مگر ان کی صحبت ہمیں مل رہی ہے بیان نہیں ہو رہا ان کی صحبت مل رہی ہے ماشاء اللہ والوں کی صحبت بہت بڑی نعمت ماشاء اللہ ماشاء اللہ میں بھی اپنے شیخ کی صحبت میں کراچی میں بیٹھ کر آ رہا ہوں الحمد للہ روزانہ حضرت کی صحبت میں بیٹھتا ہوں اللہ کا شکر ہے ماشاء اللہ ان سے کچھ شرابیں کچھ اللہ کی محبت کے ذرے تو ملتے ہی ہوں گے نا مجھے <laughs> تو میں آگے ٹرانسفر کر رہا ہوں منتقل کر رہا ہوں الحمد للہ اپنے شیخ کی صحبت رحمۃ اللہ کی صحبت میں بیٹھتا تھا اب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی جو خادم میں خاص ہیں ان کا ابھی انہوں نے نام لیا عارف بلّہ شیخ العرب واعظم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے خادم میں خاص ہیں حضرت سید عشرت جمیل میر صاحب دام القاتم عالیہ ان کی صحبت اسی سال کی ان کی عمر ہے ماشاء اللہ ان اور ساری کتابیں جب آپ کو ہم تقسیم کریں گے اور سارے ان کے میرے شیخ کے مواعظ انہوں نے ہی جمع فرمائے ان کے ویل چیئر پہ ہوتے ہیں وہ بھی حضرت عشرت جمیل میر صاحب دامر کا تو ویل چیئر پہ ہیں ڈائلسس ہوتا ہے روزانہ اتنی بیماری میں بھی روزانہ بیان فرما ہے روزانہ عائشہ کے بعد بیان ہو رہے ہیں ڈائلسس سے جیسی فارغ ہوتے ہیں اس کے فوراً بعد آ کے تشریف لے آتے ہیں مجلس میں اور بیان فرماتے ہیں اتنے بڑھاپے میں کے اندر اللہ کا دین زندہ ہو جائے اور اتنے لوگ توبہ کر رہے ہیں ماشاء اللہ صبح شام میرے حضرت جو میرے حضرت موجودہ شیخ ہیں حضرت سید شیخ جمیل میر صاحب دامن الخاتم اور صبح شام لوگوں کے خطوط آ رہے ہیں لوگ آتے ہیں جوان آتے ہیں حضرت مجھ سے ذنا ہو گیا عورتوں کا خط آتا ہے حضرت میں بے پردہ مجھ سے میں مجھ سے پردہ نہیں ہو رہا دیور سے پردہ نہیں ہو رہا تو حضرت ان کے جوابات دیتے ہیں مشورہ لوگ ان سے کرتے ہیں میں بھی مشورہ کرتا ہوں ان سے مجھ سے بھی یہ سب دوست ہمارے مجھ سے بیٹھے ہیں یہ لوگ مشورہ کرتے ہیں ساتھ آئے ہیں جو تو مشورے کی ضرورت ہر کسی کو پڑتی ہے بڑے سے بڑے شیخ کو بھی ضرورت ہوتی ہے مشورے اس لیے جب اور ایک بات اور بتا دوں کہ بھائی میں ہر جگہ اس عرض کر رہا ہوں شیخ الحدیث مولانا ذکری صاحب رحمۃ اللہ پیر اور مرشد تھے وہ مفتی عاشق علیہ صاحب رحمۃ اللہ پیر اور مرشد تھے علامہ بنوئی رحمۃ اللہ پیر تھے مرشد تھے یہ خانقاہ جاتے تھے ہاں، علامہ بنوئی رحمۃ اللہ مولانا شاہ شفیع صاحب تھانی رحمۃ اللہ کے پاس جاتے تھے اصلاح کروانے شیخ الحدیث مولانا ذکری صاحب جو فضائل اعمال لکھنے والے ہیں یہ مولانا خلیل احمد صارفی رحمۃ اللہ کے خانقاہ میں جاتے تھے ان کو اپنا شیخ بنایا تھا تو ان بڑے بڑے علم کے سمندروں نے تو شیخ بنایا ہے نا اور ہم لوگ غیر عالم لوگ کسی شیخ بنانے کی ضرورت ہی نہیں کتنی ضرورت ہوتی ہے دین پہ چلنے کے لیے گائیڈنس کی ایک رہبر کی ضرورت ہے کہ نہیں ہر کسی سے تھوڑی داڑھی والے سے سوال پوچھ لیں گے ہم لوگ شیخ سے پوچھنا چاہیے شیخ یا ان کا اور ایک شیخ بنانا چاہیے اچھا شیخ اور پیر جو سچا کون ہوتا ہے کیسے پتہ چلے گا مظاہلوم نو نمبر ہے بڑے بڑے مفتی کرام بیٹھے ہیں مفتی صاحب مومن صاحب مفتی عامر صاحب اور مفتی فصیح صاحب دامود تم اور جو ہے یہاں ریاض العلوم میں مدرسہ ہے بنوئی ٹاؤن چلے جائیں دارالعلوم کراچی چلے جائیں ان سے بولے ہمیں حیدرآباد اور کراچی کے شیخوں کا نام دے دیں مشائق کا جو سچے اللہ والے ہیں کرنٹ والے باباؤں کی بات نہیں کر رہا میں <laughs> کرنٹ لگا رہے ہیں کرنٹ والے بابا ہے نا کرنٹ والے باباؤں سے کرنٹ ہی لگے گا دین تھوڑی آئے گا گاڑی رکھ لیں گے کرنٹ والے بابا سے سارے مسئلے کرنٹ والے بابا سے حل ہوں گے <laughs> یہ تو غلط پیر ہیں یہ سب پیسے لینے والے ہیں مریدوں سے پیسے لے کے کام کرتے ہیں سارے ان کی نظر مریدوں کے پیسوں پر ہوتی ہے اچھا، صوفی عبد المنی صاحب دیکھا نہیں آپ کیسے مزاج یہ صوفی عبد المنی صاحب یہاں تشریف فرما یہ سچے پیر ہیں چھپایا ہے انہوں نے آپ الگ بیٹھے بےچارے حضرت والا سے بہت پرانے خلیفہ ہیں حضرت والا میرے جس کو ان سے مناسبت ان سے بھی بیت ہو سکتے ہیں ان کی خان کا یہاں کوسار میں بھی بنی ہے مگر میں ان کا ایڈورٹائزمنٹ نہیں کر رہا جن کو ان سے ہے ان کی مجلس میں جا ان کی تقریر اچھی لگتی ہے تو صحیح ہے ان کی نیند اچھی لگتی تو یہ بھی آپ کو اور مشائق کا ایڈریس بتا دیں گے <laughs> ماشاء اللہ یہ صوفی عبد المعی صاحب یہ ہے اصلی صوفی جو پانچوں کی نماز جو جماعت میں نماز پڑھتا ہو عورتوں سے پردہ کرتا ہو ایک مٹھی داڑھی رکھتا ہو ہے نا یہ ہوتا ہے اصلی پیر غلط پیر تو نماز بھی نہیں پڑھتے بولتے ہیں ہم بیت اللہ میں نماز پڑھتے ہیں تو بیت اللہ کی کھجور بھی کھا لو جا کے مدینہ شریف کی جا کے کھجور کھا لو مریدوں کی کیوں بریانیاں اڑاتے ہو <laughs> اس لیے غلط پیروں سے تو اللہ تعالیٰ بچائے مگر سچے پیر قیامت تک رہیں گے سچے مشائق جن کی صحبتوں سے ہماری زندگی میں انقلاب آئے گا آپ حیرات سمجھ رہے ہیں ان کو ڈھونڈنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اتنا آسان طریقہ بتا دیے نو نمبر مدرسے چلے ہیں ان کو مشائق کا ایڈریس لے لیجیے حیدرآباد میں ہی بہت سے میرے شیخ کے خلیفہ ہیں اور بہت سے حضرات دوسرے حضرات کی بھی خلافہ ہیں تو ان کی مجلس میں جائیے جس سے دل ملتا اس کو اپنا بڑا بنا کے اس کے سامنے مٹ جائیے اور اس سے اپنے نفس کی اصلاح کروائیے فرض ہے نفس کی اصلاح سے کیا مراد ہے یعنی آنکھوں کی اصلاح کہ آنکھیں جو ٹی وی دیکھ رہی ہیں کان جو گانے سن رہے ہیں زبان جو غیبتیں کر رہی ہیں بیوی کی پٹائیاں ہوئی ہیں غصہ ہر وقت ناک پہ چڑھا ہوا ہے فجر کی نماز روزانہ قضا ہو رہی ہے سورج نکلنے پہ پڑ رہے ہیں یہ تو ظاہر کے گناہ ہے جھوٹ ہم لوگ بول رہے ہیں کنڈا ڈال کے بجلیاں چلا رہے ہیں ہیں یہ سب تو حرام ہے نا کام یہ تو بڑے بڑے گنا بڑے گنا سب کو پتا ہے گانا سننا حرام ہے کیبل کے کنیکشن گھروں میں لگے ہوئے پچاس پچاس چینل چل رہے ہیں اور اس کو گنا بھی نہیں سمجھتے اور بولتے چھوٹا گنا ہے ٹی وی دیکھنا چھوٹا گنا ہو گیا گانے سننا چھوٹا گنا ہے ویسی آواز آ رہی ہے بس کافی ہے زبردستی پڑھے جائے تو پڑھے جائیں وہ کہہ دیا کہ بھائی نفل نہ پڑھیں اس میں <coughs> بہرحال ان کو مزہ آ رہا تھا پڑھنے دیں بس ان کو کچھ نہ کہیں وہ ان کو بیان کی آواز تو جاری رہی ہوگی نا ہمارا بیان ہی اتنا خط ایسا بیان ہے کہ اس کے لیے نفل چھوڑ دینی چاہیے کہ منکرات کی سارے عالم میں آگ لگی ہوئی ہے اور کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے ممبر سے یہ بات کوئی بتا نہیں رہا پھر اس کے لیے بڑا دل گردہ چاہیے ہوتا ہے کہ ٹی وی نکالو گھر سے ٹی وی ٹی وی جو ہے اس سانپوں کا پٹارا ہے اس کے اندر بتائیے ٹی وی کے اندر میوزک آ رہی ہے بھائی آپ لوگ ساتھ میں ہاں میں ہاں تو ملائیے گا مسئلہ اگر دیکھتے ہیں تو پھر بھی ہاں میں ہاتھ گناہ کو گناہ تو سمجھیں سب کے گھروں میں ٹی وی چل رہا ہے اللہ ماشاء اللہ صرف شاید ہی کوئی گھر ہو جس میں ٹی وی نہ ہو وہ جس میں نہیں ہوتا ماشاء اللہ نور کی طرح چمک رہا ہوتا ہے وہ تصویریں ہر گھر میں صبح ہی صبح جنگ اخبار آ رہا ہے اس کو دیکھ رہے ہیں کاوش بی بی سی ڈی آن ڈون نیوز آ رہا ہے اگر آتا ہے تو اس میں پہلے تصویریں مٹا دی جائیں آنکھیں یوں یوں کر کے بالکل یا اپنے بچوں سے کالے مارکر سے عورتوں کی تصویریں مٹا دی جائیں جنگ اخبار کی آپ حضرات بات کو سمجھ رہے ہیں نا میری یہ ہمارے بیان کا ٹاپک اور مضمون ہوتا ہے ہاں، ماشاء اللہ بیان میں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 اور مایو مہندی میں شریک ہونے کی خواہشات اور بد نظری کرنے کی حرام خواہشات انٹرنیٹ کی غلط سائٹ دیکھنے کی خواہشات گندی ننگی تصویریں موبائل پہ دیکھنے کی خواہشات کیا مل رہا ہے نوجوانوں تصویریں دیکھنے سے تمہیں گلی کے لڑکوں سے میموری کارڈ ایکسچینج کر کے تم گندی تصویریں موبائل پہ دیکھ رہے ہو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا ہے کیا ہم لوگ کیمرے والے موبائل لے کے اپنے ابا سے اور گندی تصویریں موبائل کے اوپر دیکھ رہے اچھے اچھے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں بھائی یہ اتنا فتنا عام ہو گیا ہے چھپ چھپ کے کمبل میں گھس کے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا کتنا بچو گے مجھے بتاؤ کس سے بچ رہے ہو اللہ سے بچ سکتے ہو چلو یہ سمجھ لو اللہ نہیں دیکھ رہا ہے ایسا تو ہو نہیں سکتا اللہ تو دیکھ رہا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے گواہ بھی چھوڑے ہیں یہ کرامن کا آتبین رائٹ سائڈ پہ لیفٹ سائڈ پہ فرشتے بیٹھیں گے نہیں بیٹھے لیفٹ سائڈ پہ سارے لکھ رہے ہیں گندی عورتوں کو دیکھ رہے ہیں ننگی عورتوں کو فلم ڈرامے دیکھ رہا ہے گندی تصویریں دیکھ رہا ہے موبائل کے اوپر اور سیدھے ہاتھ پہ نیچیاں بھی لکھ رہے ہیں اور یہ زمین گواہ بن رہی ہے اور یہ جو ٹچ کر رہے ہو موبائل ٹچ ٹچ کر رہے ہو یہ ہاتھ بھی گواہ بن رہا ہے انگوٹھا گواہ بن رہا ہے سب قیامت کی سیل لگا دی جائے گی ہاتھ بولیں گے تو کل منا ہاتھ بولیں گے کہ اس نے چیٹ چیٹ کی تھی فیس بک پہ اکاؤنٹ بنایا ہوا تھا اس نے زمین گواہی دے گی اور یہ جو اعمال جو فرشتے لکھ رہے ہیں ان کے پاس کتاب ہے وہ وہ کتاب بھی گواہی بن رہی ہے ساری کرامن یا عالمون نیند آ رہی ہے آپ کو ہے شادی تو آپ کی ہو ہی چکی ہے جن کی شادی ہوتی ہے حضوالہ فرماتے ہیں ان کو اگر ابھی بات کی جائے کہ آپ کی سولہ سال کی لڑکی سے شادی کرائی جائے گی اس سے فوراً آ کے کھل جائیں گی ماشاء اللہ <laughs> یہاں تو اللہ کی محبت کی باتیں ہو رہی ہیں ٹھیک ہے نیند آ رہی ہے تو آنکھوں کو اس طرح من لیجیے حضرت والا فرماتے یہ سوتا ہے وہ کھوتا ہے یہ والا بیان نہیں کہ سارے سوتے رہے اگر سارے سو جائیں گے تو مضمون ہی نہیں آئے گا ماشاء اللہ والا ہمارے ہنساتے بھی تھے ایک جگہ مٹھیان بیان تھا بعد میں پتا چلا ایک صاحب بتا رہے کہ یہ کیسے اللہ والے اتنے کھلکھلا کے ہنس رہے ہیں یہ تو اللہ والے نہیں ہیں اسی وقت اللہ تعالیٰ میرے دل میں بات ڈالی انہیں بعد میں انہیں بتایا کہ میں نے اسی وقت یہ بات رس کر دی کہ ہنسنا جو آتا ہے حدیث میں دل کو غافل کرتا ہے وہ وہ والی ہنسی ہے جو ٹی وی وی سی آر کے سامنے ہو اور ایک دفعہ نبی اسرات رات السلام اتنا مسکرایا کہ آپ کی داڑھیں مبارک نظر آنے لگی کیا آپ لوگ اپنے دوستوں میں نہیں ہنستے بیوی بچوں کے ساتھ نہیں ہنستے کیا یہ ہنسنا غفلت والی ہنسی ہے مفتی عاشق لائی اتنے بڑے مفتی کی بات سنا رہا ہوں مفتی عاشق لائی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے ازا ہنسائی تھا جو ہنس گیا سمجھو پھنس گیا ہنس دیجیے نا بھائی بوڑھے بوڑھے لوگ خاموش دین کوئی ٹینشن نہیں ہے دیکھیں یوں کر کے بھی <laughs> ایسے ٹینشن بنایا یعنی اگر میں دین پہ چلوں گا تو ایسا ہو جاؤں گا بالکل یوں منہ سکڑا ٹینشن والی یوں بل پڑے ہوں گے ایسا نہیں ہے دین دین میں بڑی آسانیاں ہیں واقعی میں آسانی ہے بڑا مزہ آتا ہے دین پہ چلنے میں دین خوش کرتا ہے جو اللہ کو خوش کرے گا اللہ اس کو خوش نہیں کرے گا بتائیے ہاں. سبحان اللہ اللہ اللہ اللہ ماشاء ماشاء ماشاء اور یہ ٹینشن جو آ رہی ہے اس کی وجہ کہ ہمیں شریعت کا صحیح علم ہی نہیں ہے یہ غصے کو پینا یہ بھی شریعت کی بات ہے غصہ آنا برا نہیں ہے غصے کو پی جائیے جب کافروں جہاد ہوگا اس وقت نعرہ تقبیر کر کے ہم غصہ کریں گے جب گناہ کا موقع ہوگا اس وقت غصہ دکھائیں گے مگر اپنی بیوی ابھی تصویر نہ پڑھیں تصویر اس وقت مت گھمائیے یہ بھی ادب کے اصول اصول کے خلاف ہے یہ جو اس وقت بیان ہو رہا ہے نا آپ کے کان جو بات سن رہا ہے یہ بھی ذکر کہلایا جا رہا ہے یہ بھی ذکر ہے ذکر صرف تصویر گھمانا ذکر نہیں ہوتا اچھا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ <laughs> میرا بھی ایسی خیال تھا میں اپنا خیال بھی بتا رہا ہوں کہ یعنی کوئی شیخ وغیرہ بیان کرنے آیا تو میں سمجھتا تھا یہ بھی بہت بہت ذکر کرتے ہوں گے تو میں بھی تصویر گھماؤں دھڑا دھڑ تصویر گھماؤں میں ان سے بڑا ولی اللہ بن جاؤں گا میں ایک لاکھ کی تصویر یہ دس ہزار پڑھتے میں ایک لاکھ گھماؤں گا تو ولی اللہ بن جاؤں گا بہت بڑا یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے نکالیے اس کو دل سے صرف تسبیح گھمانے سے ولی اللہ نہیں بنیں گے آپ ماشاء اللہ معاملات خراب ہیں اخلاق خراب ہیں کوئی ولی اللہ نہیں ہے شخص جو بیوی کی پٹائیاں کرتا ہے بد نظریاں کرتا ہے ٹی وی دیکھتا ہے حج پہ حج ہو رہا ہے اور ٹی وی پہ ٹی وی بھی چل رہا ہے <laughs> یہ ولی اللہ شخص ہے صرف ذکر سے ذکر کا مطلب ہے ذکر مثبت بھی ہو ذکر منفی بھی ہو یہ ہم لوگ بھی ذکر کرتے ہیں یہ صوفی عبد المعی صاحب کے ذکر کی مجلس بھی ہوتی ہے اتوار کے دن اور بہت سے حضرات ذکر کرواتے ہیں میں بھی ذکر کرواتا ہوں میرے شعر ذکر کرواتے دیکھیے میں تھوڑا سا کر کے دکھایا تھا عاشقانہ ذکر لا الہ الا اللہ کی تسبیح ابھی صبح بھی ذکر کروایا تھا حضرت والا بہت عاشقانہ ذکر کرتے تھے اس طرح کر کے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ سو دفعہ روزانہ آشکانہ ذکر کریں دل میں مگر اس ذکر کرنے سے کسی نمازی کو تکلیف نہیں ہو جائے گی اتنا زور سے ذکر کریں نمازی کو تکلیف ہو تلاوت کرنے والے کوئی سو رہا ہے سو کے اٹھ جائے ارے کیا کر رہے ہیں <laughs> اور زیادہ جھٹکے اور جو ہے ریکارڈ کر سکتے ہیں مووی اور تصویر کوئی نہ بنائے مووی ہم لوگ ڈیجیٹل تصویر حرام اور ڈیجیٹل مووی حرام ہم نہ مووی بنواتے ہیں تصویریں کھنچواتے ہیں اتنے سفر ہوئے میرے اندرون سین وغیرہ کے دو آدمی پکڑے گئے میری مووی بناتے ہوئے خوب ڈانٹ پٹائی نے ان کی سدھر گیا ہوگا وہ شخص ایک ساتھ مووی بنا رہے تھے میری سمجھتے ہیں مووی بنانے سے کیا مل جائے گا روحانیت مل جائے گی کیا مووی بنانے سے ہم لوگ الحمد للہ نہ بنواتے ہیں نہ تصویریں کھنچواتے ہیں میرے شیخ ان علماء کے فتو پر عمل کرتے ہیں جو ڈیجیٹل تصویر کو حرام کہتے ہیں ڈیجیٹل مووی کو حرام کہتے ہیں اس لیے تو مووی بنا رہے تھے ان کو سختی سے منع کیا گیا کہ ہٹاؤ یہ مووی دین کی بات سنو جو بات میں سنا رہا ہوں وہ سنو مووی بنانے کے لیے نہیں باتیں ہو رہی ہیں عمل کی نیت سے اور جتنے ہم لوگ بیٹھے ہیں جو مسجد میں آج اس وقت آئے ہیں اور موجود ہیں مجھ سمیت عمل کی نیت سے بیٹھے میں ہر جگہ یہی بات رس کر رہا ہوں یہ وہ والا بیان نہیں سنا اور جا کے چلے گئے اپنے وہی مستیاں کر رہے ہیں حرام مستیاں ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے کیبل کنیکشن دیکھ رہے ہیں پندرہ سال سے بالے ہوئے اب ماشاء اللہ پچاس ساٹھ سال کے ہو گئے ٹی وی ٹی وی نہیں ہو گیا پتا نہیں کیا ہو گیا وہ یوں ہی موت آ گئی تو کیا جواب دو گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیے شفات کے امیدوار ہیں کہ نہیں حدیث میں آتا جس حالت میں موت آئی اسی حالت میں اٹھایا جائے گا یہ شخص ہاں۔ انٹرنیٹ کی گندی تصویریں دیکھتے ہیں موت آئی پھر ساری امت کے سامنے رسوا ہو گئے حضرت نے ایک عجیب بات لکھی ہے کتاب میں کہ اے, مسلمانوں بات غور سے سنو کیا حال ہے اسد اللہ ٹھیک ہو پہنچ گئے ماشاء اللہ بہت دور دور سے لوگ گاؤں گاؤں سے بیان سننے آ رہے ہیں آپ لوگوں کو پکی پکائی مل گئی حیدرآباد میں یہاں پہ میں آ گیا ہوں پھر بھی آپ لوگ نہیں سن رہے غور سے <laughs> اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جس پہ چاہے جس کو ایک شعر سنیے کا شعر ہے جس کو چاہے تو کرے اپنا ولی تو نہیں پابند فن کا کا اے غنی جوش میں آئے جو دریا رحم گبر صد فخر اولیا جس کو چاہے اللہ اپنا ولی بنا سکتا ہے خود اس فقیر کے ہاتھوں پہ بہت سی شرابی اور زانیوں نے توبہ کی ہاں، اور حضرت والا کے ہاتھوں پہ کروڑ لوگوں نے زانیوں اور شرابیوں نے توبہ کی اور لاکھوں عورتوں نے پردہ کر لیا پردے سے بیان ہوتا ہے بہت سی جگہ ہمارے حضرات کا بھی بیان ہوتا رہتا ہے پردے سے نہیں یعنی نہ شیخ عورت کو دیکھے نہ عورت شیخ کو دیکھے ایسا بیان ہوتا ہے اور یہ سختی نہیں ہے دین ہمیں ہمیں یہ سختی لگ رہی ہے سختی نہیں ہے میرے دوستوں بزرگوں یہ ہمیں لگ رہی ہے تھوڑے دن کی سختی لگے گی پھر انشاءاللہ مزہ آنے لگے گا اب میں مزہ ہمیں اس لیے نہیں آتا کہ ہم نے اللہ والوں سے دور رہتے ہیں ہم سچے لوگوں سے دور رہتے ہیں غلط پیروں اور عاملوں کے چکر میں بڑے مزے آتے ہیں دس دس ہزار روپے عاملوں کے لیے نکل جاتے ہیں کہ کس طرح ہمارا مسئلہ حل ہو جائے مسئلہ کیسے حل ہوگا بھیا جب داڑھی صاف کرو گے گھروں میں تصویریں ہوں گی سود کی ملازمت کرو گے لائف انشورنس کرایا مسئلہ حل ہوگا بڑے سے بڑا ولی اللہ بھی اگر وظیفہ بتا دے نا جب تک یہ حرام نہیں چھوڑیں گے کوئی وظیفے کا اتنا اثر نہیں ہوگا اللہ کا نام بہت بڑا اثر تو ہوگا مگر وہ اثر نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے ماشاء اللہ ہردوئی رحمۃ اللہ شاہ اب صاحب رحمۃ اللہ جو شیخ الحدیث مولانا ذکری صاحب کے شاگرد خاص سے وہ میرے دادا شیخ ہیں حضرت مولانا شاہ شاہ الحدیث کو جانتے ہیں نا میرا جو فضائل اعمال لکھنے والے ہیں ان کے شاگرد تھے حضرت مولانا شاہ ابرا الحق صاحب رحمۃ اللہ ہے ہندوستان کے بہت بڑے بزرگ اور حکیم الامت مجدد ملت مولانا شاہ شریف صاحب تھانوی رحمۃ اللہ کے خلیفہ ان وہ میرے دادا شیخ ہیں دیکھیے اس طرح ہماری شیخ الحدیث کی نسبت بن رہی ہے مولانا ذکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ماشاء اللہ تو وہ فرماتے تھے کہ وظیفوں سے رحمت کا ٹرک آ گیا اور گناہوں سے بد نظریوں سے آنکھوں سے بد نظری کر کے اور گناہ کر کے اللہ کے کا ٹرک آ گیا دونوں ایک دوسرے کو سائڈ نہیں دے رہے تو ایک پہلے شروع میں ناشریف سنایا تھا تاکہ ہمیشہ سناتا ہوں ناز شریف حضرت والا رحمۃ اللہ کے شریف کے اشعار ہیں ناشریف سے پہلے عربی کے اشعار تھا ہوں بل الدجى جَمَالِهِ حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله هو الحبيب ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما شاء الله ما شاء الله فرماتے ہیں اچھا جب لائٹ چلی جائے پہلے بھی عرض کیا تھا سننا تھے واپڈا والوں گالیاں مت دیں آپ واپڈا کا نام ہیسکو ہو گیا ایک صاحب نے بتایا صبح <laughs> Hyderabad electric company supply corporation company جو بھی ہے تو جب لائٹ چلی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شمع بجھ جاتی تھی اور مچھر کاٹ لیا ابھی لائٹ بھی چلی جائے مچھر بھی ہم لوگ کاٹیں گے <laughs> جب دونوں کی سنت ہے جب لائٹ چلی جائے روشنی چلی جائے تو ان للہ و انا اللہ راجون پڑھ لیجیے اسے مرنے پر نہیں ہے بلکہ جب لائٹ پڑھ لیجیے ان للہ و انا پڑھ لیجیے بچوں کو بھی سکھا دیں بیوی کو بھی سکھا دیں سنت کا طریقہ اصل ہے اجمل ہے اور اکمل ہے یہ سنت ہے جب لائٹ چلی جائے تو یہی سنت ہے اس پر عمل کریں کہ الیہ راجون پڑھ لیجیے ماشاء اللہ اور جب مچھر کاٹ لے جو لوگ ڈینگی سے بچنا چاہتے ہیں <laughs> تو سنت کی برکت سے انشاءاللہ ڈینگی سے بچ جائیں گے جیسے ہی مچھر کاٹے پڑھ لیجیے انہی راج یہ بھی سنت ہے جب مچھر کاٹ لیتا تھا تو نبی علیہ صلاحت یہ پڑھ لیتے تھے انہ و انہ راج یہ اپنے گھر میں جا کے بتا دیے سنتوں کی بارشیں کر دیجیے بدعتوں دتوں کی گندگی خود بخود دھل جائے گی ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور شعر ہے آپ سب مل کے مشہور شعر ہے انٹرنیشنل مشہور شعر ہے نبی کے ہیں جنت کے راستے صلی اللہ علیہ وسلم نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے اللہ جلالہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت نقش قدم نبی کے جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے اللہ ملا سنت کے راستے عشق رسول آج اگر مل کے سیکھ لے ماشاء اللہ کہہ کہا کہ ان کی نیند اڑ جائے ماشاءاللہ ماشاء اللہ تو یہ شاہینی بار صاحب کا شعر ہے عشق رسول آج اگر مل کے سیکھ لے امت کے ڈگمگاتے قدم کیوں کیوں نہ پھر جمے امت کے ڈگمگاتے قدم کیوں نہ پھر جمے رستہ بدل کے رکھ دی محبت کے راستے ماشاء اللہ بدل کے رکھ دے محبت کے راستے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے ماشاء اللہ ماشاء الم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے ماشاء اللہ قدم نبی کے جنت کے راستے اللہ سے ملاتے سنت کے راستے ماشاء اللہ سنتوں میں چلنے بڑا مزہ آتا ہے اور آج جب بدعت زیادہ ہو گئی تو سنت میں چلے گا تمستہ کبھی سننا جب سنت مضبوطی مضبوطی تھامے رکھو گے یعنی یعنی مضبوطی سے سامنے کا مراد ہے عاملہ بھی ہاں فساد امتی جب امت فساد ہوگا یعنی غلبہ جہل جہالت کا غلبہ ہوگا بدعات کا غلبہ ہوگا غلط و غلط فلاح اشرم صحیح شہید اس کو سو شہیدوں کا ثواب ملے گا جو اس سنت کو زندہ کرے گا اور جو داڑھی کو زندہ کرے گا داڑھی رکھنا واجب ہے ایک مٹی داڑھی جو ہے ہٹے پاس ہے ہٹے پاس ہے ہٹے پاس ہے ابھی ہم لوگ وہاں سندھی سے وہاں سے آ رہے ہیں مٹیاری سے تو وہاں یہ سندھی تھوڑی سی بول دیتا تھا جس چڑیا کا شکار کرنا وہ زبان بول دی جائے اور یہ زبانیں سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں کوئی پٹھان کوئی پنجابی کوئی بلوچی کوئی حضرت والا کے پاس ایک ساؤتھ افریقہ سے صاحب آتے تھے زولو زبان بولتے تھے اور زولو زبان کیسے تھی اس طرح یہ زبان تھی اور حضرت والا اس زبان کا مزہ لیتے تھے تو سندھی زبان ہماری زبان پنجابی ہماری سب اللہ کی نشانیاں ہیں اگر ہم لوگ اردو بولنے والے ہیں تو سندھی بولنے والوں کے خلاف لڑائی نہیں کرنی چاہیے یہ سب قرآن میں آ رہا ہے اختلاف السناتی گم زبان اور رنگوں کا اختلاف اللہ نے اپنی نشانی بنائی ہے کوئی کالا ہوتا ہے کوئی گورا ہوتا ہے کہاں ہے ہمارے کہیں گئے ہیں شاید ہمارے ساتھ بھی ایک کالے ہیں بالکل کالے ہیں وہ ہوٹ بھی ان کے موٹے موٹے ہیں حضرت والا کے پاس بھی وہ زولو صاحب وہ آتے تھے کالے اور ہوٹ موٹے موٹے تھے دیکھیے کہ بلال رضی تعالیٰ کالے تھے کہ نہیں اور حضر عمر رضی تعالیٰ اتنا اکرام فرماتے تھے یا سعید بلال کہہ کے پکارتے تو کالے رنگ سے قیمت لگی ہے دل سے قیمت لگی ہے تو ہم اپنا دل سوال ہیں دل کیسے سنورے ہمارا کسی اللہ والے کی صحبت میں ان کی صحبت میں آنا جانا رکھیں تو ہمارا دل بھی سنور جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ ماشاء اللہ ماشاء اللہ شعر ہے کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر اسے آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے مرنا میری زندگی کا حاصل میری زندگی کا سہارا تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا اللہ زندگی کا حاصل ہے کہ اللہ کے عاشقوں میں جیوں اور اللہ کے عاشقوں میں مروں اس میں بڑا مزہ آتا ہے اللہ والوں کے ساتھ جینے میں بڑا مزہ آتا ہے ماشاء اللہ بتائیے اللہ والا بننے میں کتنا فائدہ ہے اور اللہ والا کیسے بنیں گے پانچ امال بتا رہا ہوں ہمیشہ ہی بتا دوں کہ وقت کم ہے اور بیٹری بھی کمزوری بھی ہو رہی ہے مجھے تو پانچ امال یہ ہیں ان پر جو عمل کر لے گا اس کو پورے دین پہ چلنا آسان ہو جائے گا پہلا عمل ہم سب لوگ یہ کر لیں کہ قرآن شریف کی تجویز درست کر لیں مرد کسی قاری صاحب سے عورتیں کسی قاریہ سے حمزہ اور عین میں فرق ہو قوف اور کاف میں فرق ہو سین اور سعود میں فرق ہو روزانہ آدھا گھنٹہ دے دیں انشاءاللہ ڈھائی مہینے میں قرآن شریف کی تجویز درست ہو جائے گی بوڑھے بوڑھے لوگ بھی وقت دیجیے بھائی قاری صاحب سے یاری لگائیے اور نورانی قاعدہ پڑھیں الف با تا تا پڑھیں اپنی تجوید درست کروائے ورنہ نمازیں غلط ہو رہی ہیں بوڑھے ہو گئے کمر جھک گئی ہے اور جب نماز سنو تو سجدے میں ہی الفاظ غلط بول رہے ہیں سبحان بلا سبحان بلا سبحان بلا اطیات اللہ ہی پڑھ رہے ہیں یہ تو غلط ہو گیا سبحان ربی العلیٰ ہوتا ہے اور سبحان ربی العظیم ہوتا ہے اپنی تجوید درست کر لیں ہم سب کو اس کی فکر کریں اور تجوید درست کروائے اللہ کے کلام کی اور دوسرا عمل یہ اللہ کے ولی بنانے کی میں باتیں بتا رہا ہوں اور اللہ کا ولی بننا فرض ہے یہ نفل نہیں ہے ارے ہم نہیں اللہ کے ولی بنتے بس عام مسلمان کافی ہیں فرض ہے اللہ کا ولی بننا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں دنیا میں بھیجا ہی اس لیے کہ ہم اللہ کے دوست بن کے اس دنیا سے جائیں یہ مستیاں کرنے کے لیے نہیں بھیجا حرام کاریاں کرنے کے لیے مسلمان بنایا نا جب کلمہ پڑھ لیا تو قید میں آ گئی شریعت کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے ہم لوگوں نے اللہ علیہ وسلم شریعت پہ چلنا پڑے گا ہم لوگ نہیں دل نہیں لگتا دل لگا کے چلو وہ بولتے ہیں حضرت دل میں نماز میں دل نہیں لگتا تو دل لگنا کوئی فرض تھوڑی ہے دل لگانا فرض ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اس لیے شریعت ہمیں مشکل اس لیے لگ رہی ہے کہ ہمیں اللہ کی محبت کی چاشنی نہیں ملی سچوں کی صحبت میں رہیں گے پھر مزہ آتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کتنا مزہ ہے دین میں ایک صاحب کو لڈو سے بڑی محبت ہے لڈو کھانے سے تو اپنے کسی نے پوچھا آپ کے آپ کا نام عبد الرحمان لڈو آپ کے ابو کا نام عبداللہ لڈو آپ کی امی کا نام سلما لڈو سب کے ساتھ لڈو لگاتے تھے وہ اس طرح جو اللہ والا بن جاتا ہے وہ بات بات پہ اللہ کا نام لیتا ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ اور ہر کام سننا تو شریعت کے مطابق کرتا ہے اللہ والے اللہ کی محبت کی چاشنی لگا دیتے ہیں اللہ کی محبت کی چوٹ لگا دیتے ہیں پھر داڑھی رکھنا کیا جان دینا آسان ہو جاتا ہے ماشاء اللہ چائے لاکھوں عورتیں ننگی کھڑی ہو نظر جھکا کے گزر جائے گا وہ شخص ایسا ایمان ملتا ہے وہ اللہ والوں کی صحبت سے ماشاء اللہ یہ نہیں اچھا یہ مطلب نہیں لوگ سمجھتے ہیں داڑھی والا ہو گیا اور بہت بڑے شیخ ہو گئے ان کو بھی تقاضا نہیں ہوتے تو بڑے معصوم ہو گئے <laughs> ان کو تو کوئی شہوت ہوتی نہیں ہوگی ہاں بہت بڑے جو درجے پہ پہنچ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے حفاظت فرما دیتے ہیں اللہ کی محبت کا ان کے اوپر غلبہ ہوتا ہے جب مگر ہم جیسے لوگ جو تھوڑا تھوڑا دین میں چلنا شروع کر دیتے ہیں تو شہوت کے تقاضے رہتے ہیں ان کو دبانے کا نام ہی تقوا ہے یہ تھوڑی داڑھی والا ہو گیا اس سے کوئی گناہ نہیں ہوگا شہوت کا تقاضا رہے اس کو دبانے کا نام تقوا ہے سوچتا ہے آپ سمجھ رہے ہیں بہت سے لوگ اسے پریشان ہوتے ہیں اور وہاں بھی ایک جگہ عرض کیا کہ لوگ حضرت والا کے پاس آتے ہیں نوجوان اکثر بولتے ہیں اور آ کے چپکے سے ہاں، مشورہ حضرت خاص مشورہ کرنا بہت ہی خاص مشورہ ہے تنہائی چاہیے اور مشورہ کیا ہوتا ہے حضرت مجھے بہت ہی گندے گندے خیال آ رہے ہیں بتائیے مجھ کو وظیفہ بتائیے اتنے پریشان ہوتے ہیں اور ہے واقعی بیچارے نوجوان پریشان تو اس کا اس کا وظیفہ کیا ہے آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں اس کا اب سارے نوجوان کے کان کھڑے ہو جائیں گے کیا وظیفہ بتا رہے ہیں غور سے سنو وظیفہ ہمت ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہمت استعمال کرو ماشاء اللہ جس لوگ شہبت کا تقاضا ہو دل چاہ رہا ہے حرام کام کرنے کا اس شہبت کے تقاضے کو دبا لو کسی جائز کام میں مشغول ہو جاؤ مرنڈا پی لو باہر جا کے آئس کریم کھا لو کورنٹ ہو <laughs> ماشاء اللہ چکن ٹکا کھا لو باہر جا کے ماشاء اللہ کسی نیک دوست کے پاس چلے جاؤ اپنے بھی بچے والے اپنے ماں باپ بہن بھائیوں سے بولنا شروع کر دیں ہنسنا بولنا شروع کر دیں مگر یہ نہیں کہ جا کے ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاؤ <laughs> ٹی وی تو نہ فرمانی ہے گناہ نہیں کرنا جائز کام میں مشغول ہو جائیے تو شہوت کا تقاضا ہو تب خواجہ عزیز مزور رحمۃ اللہ فرماتے ہیں شہوت کا سیلاب زور پر ہے تو رک نہیں تو یہ سر سے گزر جائے گی ارے بابا ذرا دیر کو تو ہٹا لے خیال یہ ندی چڑھی ہے اتر جائے گی خیال نوجوانوں پریشان مت ہو جس کو جتنا زیادہ شہوت کا تقاضا ہوتا ہے اور وہ اتنا زیادہ اس کو دبائے گا اتنا بڑا ولی اللہ بنے گا وہ ہاں ماشاء اللہ بوڑھے بوڑھے لوگوں کو بھی ہوتا ہے <laughs> ہزارہ فرماتے ہیں جب بریک جو وہ ایک بوڑھے سے کسی نے پوچھا آپ کی کون سی عمر کی لڑکی سے شادی کریں گے اسی سال کے بڈھے سے کسی نے پوچھا اس نے کہا میں بھی پچیس سال کی لڑکی سے یا سولہ سال کی لڑکی سے شادی کروں گا <laughs> میرے سامنے کا مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا ہے <laughs> تو حضرت والا بھی اور یہ یہ یہ نفس کی چالے اللہ والے سمجھتے ہیں فرماتے سفید داڑھی پہ اپنے ناز مت کرو نفس کی داڑھی ہمیشہ کالی رہتی ہے یہ مت سمجھو سفید داڑھی ہو گئی کہ جو بھی عورت آئے گی میں اس کو اپنی بہن اپنی بیٹی اپنی بیٹی سمجھ کر اس کے سر پہ ہاتھ پھیروں گا بیٹی تم سلامت رہو دوسری اس کی رخصتی ہو رہی ہے تم بھی سلامت رہو <laughs> حرام ہے یہ بالکل اپنی سفید داڑھی پہ بڈھے لوگ ناز مت کریں کہ ہر کسی کو بیٹی بنا کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں رخصتی کر رہے ہیں اس کی جو نامحرم ہے نامحرم ہی رہے گی وہ ماشاء اللہ قرآن شریف میں آ رہا ہے اور ہاتھ لگانا تو حرام ہے پردے کا حکم ہے یہ تصویر اے کیا کر رہے ہو تصویر بنا رہے ہو ڈیلیٹ کرو اگر بنا لی تو تصویر بنانے آئے ہو تم یہاں پہ ڈیلیٹ کرو ورنہ اللہ کا ریکارڈنگ ہوتی ہے یہ آپ میرا بیان کیوں سننے آئے اللہ کے لیے آئے ہو نا تو بس یہ ہٹاؤ یہ نیچے کرو ویسے بھی آواز آ رہی ہے ورنہ قریب قریب آ آ آ کے ریکارڈ کر لو جاؤ جاؤ ادھر آؤ نہیں یہ صرف دوسروں کے لیے سبق ہے ان کو جو ڈانٹ لگائی ان کی اصلاح کے لیے تاکہ آئندہ ان تصویر نہیں بنائیں گے یہ خاص اسٹائل ہوتا ہے اس طرح یوں کر کے جو بنتا ہے لوگ ڈرنے کی وجہ سے بتا دیتے ہیں ٹھیک ہے بس پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کر رہے ہوں گے مگر دوسروں کے لیے بھی نصیحت ہو گئی کہ تصویریں کھینچنا موبائل پہ بنانا یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے بتائیے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہو رہا ہو اور صحابہ کرام کی مجلس ہو اور کوئی اس طرح ظالم شخص آ کے مسلمان آ کے تصویر بنانے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس کی گردن نہیں اڑا دیں گے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر سننے آئے ہو یا تصویریں کھینچنے آئے ہو حضرت والا کو بھی اور غصہ آ جاتا تھا من کے دیکھ کے کہ میں اسی چیز پہ تقریر کر رہا ہوں اسی کے خلاف ہمارا جہاد ہے اور وہی کام ہو رہا ہے یہ آپ کے لیے بھی سبق ہو گیا آپ کو بھی اسے سبق لینا چاہیے ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمد للہ مجھے آپ سے محبت ہے آپ کو حقیقی سمجھ رہے ہیں مگر من کر ٹوکنا ضروری ہے اس وقت کیونکہ آپ کھلے عام گنا کر رہے ہیں کھلے عام روکنا چاہیے دوسروں کو بھی سبق مل گیا کہ نوجوان ہو یہ چھپ کے تصویریں مت بناؤ موبائل پہ تصویریں مت دیکھو اللہ کی رحمت ہٹ جاتی ہے ایسے شخص کے اوپر سے تصویروں میں لگا رہتا ہے ہر وقت پھر موبائل میں علماء کی تصویر لے کے یوٹیوب پہ ڈال دیتے ہیں اور پھر ان کے یوٹیوب کے ساتھ اوپر ان کی تقریریں چل رہی ہیں نیچے ننگی عورتیں ناچ رہی ہیں یہ کیا ہے بے ادبی نہیں ہے حضرت ہم تو لائیو چینل مدینہ شریف دیکھ رہے ہوتے ہیں تو مدینہ شریف دیکھتے یہ چینل چینج کرتے ہیں حرام عورت کی تصویر کیوں دیکھ رہے ہوتے ہو جس چمچے سے حضرت والا جس چمچے سے تم اپنے شوہر کو حلوہ کھلا رہی ہو اس جس چمچے سے اپنے بچے کا پخانہ اٹھایا ہے اس چمچے سے اپنے شوہر کو حلوا کھلاؤ گی تو جس پہ فواہش عورتیں ناچ رہی ہیں اس میں مدینہ شریف لگاتے ہو نالائک انسان ہے یہ شخص اس لیے ٹی وی تو توڑ کے پھینک دینا چاہیے کہاں عمران کھڑے ہو جاؤ اس نے دوبارہ کھڑا کرو ان کو بار بار تاکہ یہ سیمپل ہے نمونہ ہے اس نے یہ رہتا ہے قریب ہی رہتا ہے اپنے بائک پہ ٹی وی رکھا اپنا اور توڑ کے جلا کے پھینکا اس نے ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ اس زمانے کی مثال دو ہزار چودہ کی مثال دے رہا ہوں ماڈرن زمانہ کہتے ہیں لوگ زمانہ کتنا ہی ماڈرن ہو جائے دین وہی چودہ سال پرانا والا رہے گا ماشاء اللہ عمل کرنا پڑے گا عمل کرو حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ کا شیر ہے مسلمانوں تیار ہو جاؤ نہیں یہ وقت غفلت کا بس اب بیدار ہو جاؤ بہت سوئے بہت سوئے بس اب جاگو اور جگاؤ مطلب یہ نہیں کہ رات بھر جا کے تحجد پڑھو <laughs> مطلب یہ کہ جاگو اس زمین کو روشن کرو یوں تو تیری عقل دنیا میں کیا کر گئی مگر دین میں یہ ظالم کہاں مر گئی دنیا میں ساری عقل آ جاتی ہے اس سے قرضہ لینا ہے مٹیاری جانا ہے وہاں جانا ہے رات کے چار بجے بھی چلے جاؤ گے ایک لاکھ روپے لینے اور فجر میں اٹھا نہیں جاتا حضرت کیا کروں مجبور ہو جاتا ہوں میں ڈنڈے پڑیں گے نا سب اٹھ جاؤ گے ماشاء اللہ اللہ حلیم ہے ڈھیل دے رہے روزانہ قضا کرے سورج نکلنے کے بعد نماز پڑھ رہے کچھ تو پڑھتے نہیں ڈنڈی مار جاتے ہمت کر کے فجر کی نماز جماعت سے پڑھیے چوڑیاں پہن کے گھر میں مت بیٹھیے دفتر کے لیے کہاں سے آنکھ کھل جاتی ہے اے نوجوانوں کالج یونیورسٹی کے لیے کہاں سے آنکھ کھل جاتی ہے کہ ایبسینٹ نہ لگ جائے میری اور اللہ کے ایبسینٹ لگ جائے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ساری مسجد میں فجر میں ہونے چاہیے موجود الارم لگاؤ چھ پچیس پہ ہو رہی ہے چھ بیس پہ ہو رہی ہے کیا ہو گیا بارہ بجے بھی سو چھ گھنٹے آرام سے نیند پوری ہوتی ہے بارہ سے چھ بجے تک ماشاء اللہ پانچوں کی فرض ہے تو موٹی سی بات ہے تیری عقل دنیا میں کیا کر گئی مگر دین میں وہ کہاں مر گئی یوں تو دنیا میں تو تو بڑا چست ہے ایکٹیو باڈی بلڈنگ کر رہا ہے مگر دین میں بڑا سست ہے حضرت گناہ سے بچو نہیں جاتا داڑھی نہیں رکھی جاتی <laughs> ہمت کرو مردانہ بار نفس میں حملہ کرو کیوں نہیں رکھی جاتی ہے معاشرے کے غلام نفس کے غلام بیوی کے غلام خاندان والوں کے غلام یہ قبر میں جائیں گے ساتھ بتائیے کوئی قبر میں جائے گا بیوی حضرت جب میں درتا ہوں داڑھی بیوی کہتی چپ رہی ہے <laughs> ماشاء اللہ ماشاء اللہ بیوی اگر اس سے کہہ دو کہ تھوڑے دن چبے گی پھر جب ایک مٹھی ہو جائے گی شیمپو ویمپو لگا کے نرم ہو جائے گی اس کے بعد <laughs> ماشاء اللہ کہنے سے داڑھی صاف کروا دیں گے بیوی کی داڑھ جائز تھوڑی ہے اس میں ایک مٹھی رکھنا واجب ہے جو تقریر چل رہی تھی جو بیان چل رہا تھا ایک مٹھی یہاں تھوڑی کے نیچے سے رکھنا اور ایک مٹھی یہاں سے رکھنا اور ایک مٹھی یہاں سے رکھنا اپنی مٹھی ہو حجام کے بچے کی نہ ہو نہ اپنی بیوی کی ہو اور نہ چھوٹے سے دو سال کے بچے کی ہو اور نہ نائی کے بچے نائی بچے والے لگے ان کی مٹھی پکڑ لیں اپنی مٹھی اس طرح پکڑے تھوڑی کے نیچے سے اور ایک مٹھی رکھے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ہزاروں نوجوان داڑیاں رکھی ہیں نوجوانوں کیوں ڈرتے ہو بس وجہ یہ کہ حرام کاری کرنی ہے نا اس وجہ سے داڑھی صاف کرواتے ہو ایسی مثالیں مجھے مت پیش کریں کہ ہم نے بڑے بڑے داڑھی والوں کو دیکھا ہے جو یہ بھی کرتے ہیں وہ کرتے ہوں تو کرتے ہوں ان لوگوں کو بھی تو دیکھا ہے تم لوگوں نے جو داڑھی والے اچھے اخلاق والے ہیں ان کی مثال پیش کرو ماشاء اللہ اور داڑھی رکھنا واجب ہے واجب ہے واجب ہے حرام ہے ایک مٹھی سے چاول برابر کم کرنا اور داڑھی کو شیو کرنا سن لو ہے نوجوان مشین مشین مت چلاؤ اگر تمہارے ڈیڈی اور پاپا کے بیٹے داڑھی منڈا دو ڈیڈی پاپا کی بات نہیں مانی جائے گی مگر اسے بدتمیزی نہیں کرو گے کندھے جھکا کے ادب کے ساتھ اور ہاتھ جوڑ لو اس طرح ابو کے ساتھ میرے والد صاحب آپ مجھے ڈنڈے لگائیں آپ مجھے مار دیں کچھ بھی ڈنڈے لگائیں کچھ بھی پٹائی کریں گھر سے نکال دیں میں داڑھی پہ میں اس طرح نہیں چلا سکتا میں نے حضور صاحب کی محبت میں داڑھی رکھی ہے اور یہ بھی جو حضرت والا کا جملہ تھا میرے ابو میرے پیارے والد صاحب میں او او مائی مائی ڈیڈی فادر میں میں آپ کا پیشاب پخانا اٹھا لوں گا میں داڑھی کو اس طرح نہیں چلا سکتا ہاں۔ یہ طریقہ ہے حضرت والا سکھایا بے ادبی بھی نہیں کریں گے مگر ابو کی بات شریعت کے خلاف والی نہیں مانی جائے گی لا علی مخلوق فی معاشیت الخالق مخلوق کی تاج جائز نہیں جب اتنے بڑے ربا کی نافرمانی ہو اور کیسا ظالم باپ ہے جب اپنے جوان بچے کو داڑھی نہیں رکھنے دیتا ہے ہاں، ماشاء اللہ گل اڑا لے ہاں ہاں اڑا لو جاؤ جاؤ لڑکی کے ساتھ چلے جاؤ منگیتر کے ساتھ L F C L F C چلے جاؤ <laughs> اب ایل ایف سی جاتے ہوں گے لوگ <laughs> یہاں ایل ایف سی کھلا ہوا ہے برنس روڈ یہاں بھی بن گئی ہے حیدرآباد میں تو وہاں اپنی لیڈیز کو منگیتر کو لے کے جا رہے ہیں منگیتر سے جو ہے ملنا جلنا فون کرنا میسج کرنا حرام ہے کیونکہ وہ ابھی جب نکاح کر لو نکاح کر کے رخصتی کر لو بس زیادہ تمہیں <laughs> مگر منگیتر سے جو ہے ملنا جلنا حرام ہے بالکل ابھی صرف منگنی ہوئی ہے رشتہ طے نہیں ہوا جب تک قبول قبول ہے قبول نہیں کہو گے اور اور یہ یہ جو جب تک آپ اس سے نہیں مل سکتے نہ اس کو ڈبل سوال اپنے پیچھے بٹھا کے آپ کو پورے حیدرآباد میں گھما سکتے ہیں نہ جام چوروں کے پوائنٹ پہ لے کے جا سکتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اپنی گرل فرینڈ سے بڑے عاشق ہو تم اپنی گرل فرینڈ کے میں تو مجبور ہو گیا ہوں میں تو اسی سے شادی کروں گا خالہ کی لڑکی سے میں عشق ہو گیا ہے میں پاگل ہو گیا ہوں رات کو نیند نہیں آ رہی ہے میں کیا کروں کوئی وظیفہ بتا دیں میری اسی سے شادی ہو جائے میں تو اس سے پیار کرتا تھا اور جو ہے اس کی ابو امی ابو کہیں اور وہ امریکہ سے کوئی بچہ آیا لڑکا اس سے شادی کر رہا ہے <laughs> میری محبت کا کیا ہوگا <laughs> اور وہ حضرت والا فرماتے ہیں آج کل کے نوجوان بھی عجیب ہیں کہ وہ بولتے ہیں اپنی لیلا کو دکھا رہے ہوتے ہیں دیکھو میں نے خون سے تمہارا نام لکھا ہے جب لیپی میں چیک کرایا تو مرغی کا خون تھا <laughs> اس طرح لوگ قریب آتے ہیں مفتی عاشق الہی صاحب کی بات اس وقت یاد آتی ہے بھائی جو ہنسائی ہنسا فقط پھنسا ہی تھا <laughs> یہ لڑکیوں اور صحیح بات بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے ابھی مغرب میں عجیب بیان کروایا مجھ سے وہاں بھی نوجوان تھے میں نے یہ بات عرض کی کہ اے نوجوانوں تم جو ہے پاکستانی لڑکیوں کو پھنسا کے خامہ خواہ ان کی عزت کو خاک میں ملا رہے ہو اگر تمہاری بہن سوچو تمہاری شادی ہو جائے اور بیٹی پیدا ہو اور جوان ہو جائے پندرہ سال کی اور تمہیں پتا چلے کہ پڑوس کا لڑکا گلی کا لڑکا تیری بیٹی کے ساتھ منہ کالا کیا ہے کیسا تیرا حال ہوگا بتاؤ ذرا تو جس لڑکی سے تو نے منہ کالا کر رہا ہے اس کو پھنسا رہا ہے تو یو فون کے پیکج کر کے بیچاری کو مجھ سے تم سے پیار کرتا ہوں پانچ پانچ لڑکی کو تم نے پھنسایا ہے بیوقوف پانچ لڑکیوں کی خاندانوں کو رسوا کر رہے ہو تم کچھ شرم آنی چاہیے کچھ حیا آنی چاہیے اس لیے زندگی میں آؤ کہ لڑکیوں کو پھنساؤ تم اور جس کی کوئی گرل فرینڈ نہیں ہوتی ابے یار تجھے کیا بولتے ہیں تو یہ گرل فرینڈ بنانا کوئی مقصد ہے چھوٹے چھوٹے بچے میرے خاندان میں چلا یعنی کلاس ون کے کیونکہ مس گیدرنگ میں پڑھ رہے ہیں تو وہ بتاتے ہیں میری دو گرل فرینڈ چھوٹے چھوٹے بچے ظاہر سی بات ہے جب کارٹون میں دیکھیں گے فلموں میں دیکھیں گے تو یہی ہوگا بچے بھی ماں باپ بھی ایسے ہی ہوتے ماں باپ کیا کرتے ہیں شادی ہو گئی بچے بڑے کر دی اب کیا کر رہے ہیں اب سالیوں سے گپے لگا رہے ہیں شوہر صاحب سالی سے گپے لگا رہے ہیں اب بیوی صاحبہ دیور سے گپے لگا رہی ہیں <laughs> یہ حرام کاریاں ہو رہی ہیں یہ سب دیور سے پردہ رکھا ہے بھابھی سے پردہ ہے سالی سے پردہ ہے بیوی کی بہن سے شریعت میں پردہ رکھا ہے اس کا تو میں داڑھی کا مسئلہ بتا رہا تھا منہ صاف کر لیں جیسے میری مونچے قینچی سے ٹریمر مشین سے مونچوں میں عزت نہیں ہے میرے دوستوں بزرگوں سنت کے اندر عزت ہے حدیث شریف میں آتا ہے جو لمبی لمبی مونچھیں رکھے گا میری شفاف سے محروم رہے گا حوصے بھوسے پر نہیں آنے دیا جائے گا نکی سخت عذاب لیں گے قبر میں درد عذاب ہوگا مونچھوں میں عزت سمجھنے والوں مجھے صاف کر لو کینچی سے ٹریمر مشین سے زو اس طرح آواز آتی ہے اور پنجاب میں سندھ میں بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوتی ہیں تاؤ دے رہے ہوتے ہیں اور بہت سے نوجوان ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں بوڑھے بوڑھے تو بغیر ٹیک لگا اتنے بوڑھے بوڑھے لوگ نوجوان ٹیک لگا کے حضبارہ فرماتے ہیں آج کے نوجوان بھی کمزور ہو گئے بیچارے ظاہر سی بات ہے لڑکے ہوئے چکر میں پڑو گے تو کمزور ہی ہوں گے پھر حکیموں کے پاس بھاگو گے کہ لکھا ہوتا ہے دیواروں میں لکھا ہے بھاگ رہے ہیں حکیموں کے پاس نمبر ملا رہے ہیں حکیموں کے ڈھونڈ رہے ہیں <laughs> شادی سے پہلے بھی ملی ہے شادی کے بعد بھی ملی ہے خوب باجون کھا رہے ہیں شادی کیا ہو گئی پریشان ہو گئے ہے کیا ہوگا میرا رخصتی کے بعد <laughs> اس لیے جو نظر کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی شرمگاہ کی بھی حفاظت کرتے ہیں قرآن شریف میں آ رہا ہے کل من فضو ویحفظوا جاؤں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے مردوں سے فرما دیے اپنی بعض نگاہوں کو جھکا لیں اور اپنی شرم گاہ کی حفاظت کریں تم اللہ والے بن جاؤ نیک بن جاؤ ان اللہ اللہ والی عورت ملے گی نیک عورت ملے گی جو دل سے پردہ کرتی ہوگی وہ والی نہیں جو صرف نقاب لگایا چل دی مسکرا کے <laughs> ان کی بات نہیں کر رہا جو دل سے پردہ کرتی ہیں جو خالہ کے لڑکوں سے بچتی ہیں جو تایا کے لڑکوں سے بچتی ہیں جو نظر کی حفاظت کرتی ہیں ایسی عورتیں بھی موجود ہیں حیدرآباد میں بہت ہیں اللہ والی وہاں وہ چھپی رہتی ہے وہ آپ کو تھوڑی ایڈریس دیں گی اپنا فون نمبر دیں گی <laughs> بہت سی رابعہ بصری حیدرآباد میں تو بہت اللہ والی خاتون ہیں ماشاء اللہ آپ اللہ والے بن کے تو دیکھیں اللہ والی عورت ملے گی اس سے آپ کو بھی سکون ملے گا اگر آپ نے خواہش عورت سے ایسی چلتی پھرتی عورت بے پردہ عورت سے شادی کر لی نا ساری زندگی تم ٹینشن میں رہو گے بولے گی یہ ٹی وی یہ مجھے نیا موبائل لا کے دو مجھے یہ والا ٹی وی لا کے دو مجھے اس شادی میں چلو یہ کپڑا لے کر آؤ وہ کپڑا لے کر آؤ تمہارا ناک پہ دم کر دے گی وہ ماشاء اللہ اگر ایسی تم عورت سے شادی کرو گے اور اللہ والی ہوگی تو آپ کی خوب خدمت کرے گی نیک عورت جو اصلاح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 انتقال ہو گیا اس کا تو اور پھر حضرت والا خود ساؤتھ افریقہ کے جنگل تشریف لے جاتے تھے فرماتے تھے بتاؤ بھائی بابا شیر بھی ہے اور شیرنی بھی ہے تو تم شیر بننا چاہتے ہو اور شیرنی بننا چاہتے ہو تو جن کے داڑھی نہیں ہوتی تھی وہ بھی محسوس ہوتے تھے فرماتے ہیں حضرت ہم شیر بننا چاہتے ہیں تو فرمایا دیکھو شیر کے تو داڑھی ہے اور شیر کی اچھی شیر بھی شیرنی کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوتا ہے <laughs> جنگل کا بادشاہ وہ بھی اپنی شیرنی کا غلام بنا ہوا ہے <laughs> اچھا مرد کو عورت پر حاکم بنا ہے چاروں کا وہ امون عالا نسا شریعت کے معاملے میں اگر شریعت کے خلاف کوئی عورت بات کہے تو حاکمیت دکھائیے وہاں پہ اور اگر وہ شریعت کے خلاف کوئی بات نہیں کہہ رہی کہہ رہی مجھے ڈائٹ سیمین بنا دو تو محمد سے لا دیجیے ڈائٹ اس کو پلا دیجیے غصہ نہ کیجیے میرے شیخ نے نصیحت فرمائی تھی کہ بیوی کی ایک لاکھ خطائیں ہوں ایک لاکھ خطائیں معاف کرو ٹھیک ہے ایک عمل داڑھی کا بتا دیا اور دوسرا عمل کھول کھولنے میں کھڑے ہو کے دکھا رہا ہوں اور یہ عمل کرنا چاہیے کرنا پڑے گا ہم لوگ حرام کام ہوگا یہ دیکھیں یہ ٹخنے جمعے میں بھی دکھائے اتنی دفعہ یہ ٹخنے کے لاتے پتہ ہے ہم سب لوگوں کو اور مردوں کے کھلے رہے چاہیے جب کھڑے ہوں چل رہے ہوں while while standing walking Bukhari Sharif میں آتا ہے اسفلا اظہار فنار اوپر سے جو لباس آ رہا ہے اسے چھپے گا اس کا جہنم کی آگ میں چلے گا تو جو شخص ٹخنے گبھی گنا کر رہا ہے یہ بھی چین و سکون کا خواب نہیں دے سکتا اس لیے ٹخنے کھول لیجیے موزے سے چھپے کوئی بات نہیں موزہ چاہے گردن کا سلوار اس سے کچھ نہیں ہوتا لڑکے آج کل شارٹس پہن رہے ہیں اور عورتیں ملا کا شلوار پہن رہی ہیں عورتوں نے ملا کا شلوار شروع کر دی اور اور جو ہے تو اس لیے ہم اپنے ٹخنے کھول کے رکھیں بارش ہوگی تو اس کا سب ٹخنے کھول لیں گے جینس کی پینٹیں اپنی ساری فولڈ کر لو گے تم لوگ پینٹیں اپنی پتلونیں ہے اور جب جیسی نماز میں آئے پینٹ اوپر کر لی اور جیسی نماز ختم ہوئی فوراً گھر کے نیچے کر لی ہمیں مولوی نہیں بننا تو کیا بننا چاہتے ہو ڈسکو ڈانسر ڈانسر بننا چاہتے ہو کیا اللہ والے بنو مولوی مولا والا حیدرآبادی حیدرآباد والا اللہ والا بننے بہت فائدہ عزت ہی عزت ملے گی میں صحیح بتا رہا ہوں اگر سچے اللہ والے بن گئے عزت ملے گی سو فیصد ہم بنتے نہیں اور کیوں نہیں بنتے کیونکہ ہم لوگ سچے اللہ والے سے دور رہتے ہیں وہ ہمارے پاس یہ ایک شعر یاد آئیے اسلام جب میں محبت دل میں لیے محفل میں ہو کوئی صاحب پھر عشق خدا کے پروانے خود اڑ کے وہاں آ جائیں گے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو مونچے صاف کر لیں داڑھی ایک مٹھی رکھ لیں اور ٹخنے کھول لیجیے یہ مردوں کے لیے حکومت ٹخنے کھولنے کا نماز کا حکم نہیں ہے تکبر بولتے ہیں تکبر نہیں ہے ہمارے تکبر ہے جبھی تو چھپ رہے بھائی تکبر ہوتا تو فوراً کھل جاتے ہیں کہ حضور صلی وسلم کے ٹخنے کھلے رہتے تھے جب کھڑے ہو چل رہے ہو فجر کی نماز میں اٹھے آفس جا رہے ہو دفتر جا رہے ہو پینٹیں کٹوا دو اپنی مینیجر کے غلام مت بنو اس میں میچنگ کے منہ سے پہن لو کسی بڑی پوسٹ والے سے ملنے جا رہے ہو ٹخنے کھول کے جاؤ مت ڈرو ان لوگوں سے اب تو اتنا عام ہو گیا ہے ماشاء اللہ اتنے لوگ ٹخنے کھول کے جاتے ہیں آپ بھی کھول کے جائیے اب امریکہ کی ریسرچ سناؤں گا تو سب کے کان کھڑے ہوں گے امریکہ کی ریسرچ ہے کہ مردوں کی یہاں سے ایک رگ جاری ہوتی ہے وین جاری ہوتی ہے اگر وہ چھپ جائے تو وہ پاگل ہونے کا خدشہ ہے اب سب ٹخنے کھول لیں گے اور حضور اعظم کی بات پہ نہیں کھولتے امریکہ کو لات مارو حضور اعظم کی بات پہ سر تسلیم کم کر دو ماشاء اللہ یعنی ٹخنے کھول لیں چار عذاب ملتے ہیں ٹخنے چھپاتا ہے لا قیام اللہ تعالیٰ سے کلام بات ہی نہیں فرمائیں گے قیامت کے دن کوئی چاہتا ہے کہ اتنے بڑے اللہ اس سے بات نہیں کریں مسلم شریف میں آ رہا ہے حدیث شریف میں بلا اس کو نظر رحمت سے ہی دیکھیں گے بلا یوزکیم اس کو توفیق توبہ نہیں دیں گے بلا ہوں عذاب العلیم اس کو درد عذاب دیا جائے گا ایسا گناہ ٹکنے چھپانے کو اللہ والد صاحب کہیں والدہ کہیں بیٹے کہاں جانے لگے ہو کمال کے پاس مت جانا ٹکنے کھلوا دیتے وہ برین واش ایسا کرتے ہیں کہ پھر کوئی وہ کسی کی سنتے ہی نہیں ہے یہ برین واش ہو رہا ہے دوست یہ برین واش ہے برین فل ہے یہ برین فل والا آدمی ہے جو سنت و شریعت پہ چلتا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ بات اور سنیے کہ میں انجینئر بھی ہوں انجینئرنگ کی ہوئی ہے میں نے ماسٹر اللہ کیا مہران یونیورسٹی جام شوروں سے میں نے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور کھڑے ہو جاؤ یہ بھی انجینئر انجینئر ہیں یہ بھی انجینئر ہے جاب بھی کر رہا ہے زبردست تنفائز کی یہ دیکھو ایسے ہی جاتا ہے پینٹ شرٹ پہن کے جاتا ہے ایسے جاتا ہے ایسی ٹوپی پہن کے داڑھی رکھ کے جاتا ہے انجینئر ہے بیٹھ جائے یہ بھی انجینئر ہے کھڑے ہو جاؤ یونیورسٹی جاتا ہے لڑکیوں کی لائن لگی تھی اینڈ ڈیفینس کی لڑکیاں اس کی یونیورسٹی میں آتی ہیں مگر نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا یہ اور لیڈی ٹیچر کو بھی نہیں دیکھتا ہے خونے تمنا کر رہا ماشاء اللہ اس کے اندر کیا تقاضے نہیں ہیں شہوت کے <laughs> جوان ہے شہوت کے تقاضے ہیں مگر دبا رہا ہے ماشاء اللہ جبھی جوانی اللہ پہ فدا کر رہا ہے کبھی غلبہ ہو سکتا ہے گناہ ہو سکتا ہے یہ یعنی نہیں کہ گناہ نہیں ہو گناہ ہو جائے گا مگر توبہ کر لے گا پھر مجھے فون کرے گا حضرت گناہ ہو گیا پھر میں بتاؤں گا مایوس نہ ہو توبہ کر لو دوبارہ سر پہ کفن مان دو اور ارادہ کرو مجھے ایک نظر بھی خراب نہیں کرنی یہ فائدہ ہوتا ہے شیف کا ابھی جو میں نے باتیں بتا دی ابھی جوش چڑھ جائے گا شاید کچھ لوگ داڑھی بڑھا بھی لیں شیف کر لیں داڑھی بڑھا لیں وہاں جب یہ غائب ادھر ادھر ہوئے اور پھر داڑھی دوبارہ شیف کر لیں گے جوش چڑھ جاتا ہے اسی جوش کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت اٹھائی جاتی ہے کہ جب ہمارے ایمان میں کمزوری آ رہی ہے تو ہم اپنے شیخ کو فون ملائیں گے اس کو خط لکھیں گے اس کے پاس چلے جائیں گے کہ حضرت میں دوبارہ منہ کالا کر لیا میں دوبارہ منہ کالا کر لیا دوبارہ گندی تصویریں دیکھ لی آپ مجھے اصلاح فرمائیے یہ فائدہ ہوتا ہے حضرت میں تو ارادہ کیا تھا فجر کی نماز قضا نہیں کروں گا مجھ سے فجر کی نماز قضا ہو گئی میں نے ارادہ کیا تھا بیوی کی پٹائی نہیں کروں گا میں نے بیوی کو چماٹ مار دیا کیا ظالم اللہ کی بندی ہے جو بیوی کو کیوں چماٹ لگا رہے ہو کیوں مکے لگا رہے ہو بیٹی پیدا ہوئی تو تانے دے رہے اس کو اللہ کے اختیار میں بیٹی دے یا بیٹا دے جس کو چاہے بیٹی دے جس کو چاہے بیٹا دے قرآن شریف میں پہلے بیٹی آتا ہے اس لیے یہ شریعت سنت کی باتیں اس پر عمل کی ہمت سچے اللہ والوں کی صحبت سے پیدا ہوتی ہے اور یہ دینی مجلس میں میل پوری وغیرہ نہیں کھانی چاہیے زیادہ کے تھوڑا برداشت کر لو دس منٹ پندرہ منٹ باہر آ کے کھا لینا بس ختم کر رہا ہوں میں <laughs> ایسی عادت پڑی ہے ظالم مین پوری کی اسی طرح جس کو اللہ کے ذکر کی عادت پڑ جاتی ہے اللہ کی فما برداری کی عادت پڑ جاتی ہے وہ چھوٹتی نہیں نہیں ہے ماشاء اللہ چھوڑنا بھی چاہے تو چھوٹ سکتی جس طرح تم لوگوں کو مین پوری کی عادت پڑی ہوئی ہے نا گٹکے کی عادت پڑی ہے گٹکا بھی نہیں چھوٹتا <laughs> ہے سگریٹ نہیں چھوٹتی سگریٹ جو لڑکے نوجوانوں اور جو بوڑھے لوگ سگریٹ پی رہے ہیں چین اسموکرز ہیں ذرا بات سن لیں میری ایک میرے ساتھ کچھ نوجوان ایسے بھی آئے ہیں ماشاء اللہ جو چین اسموکر تھے بیس بیس پیتے ایک ایک پیکٹ پیتے تھے پورا کیپسٹان کا <laughs> پاکستانی گولڈ لیف یہ پیتے تھے ماشاء اللہ نے اب تو انہوں نے چھوڑ دی سگریٹ سو فیصد یہ نہیں کہ بیس کے بعد ایک کر دی ایک کے بعد دوبارہ بیس ہو جائیں گی سو فیصد چھوڑ دو اس کی جگہ اس کا نعم البدل رکھ لو ہم تم رکھ لو شاہی سپاری رکھ لو جب تقاضا سگریٹ پینے کا شاہی سپاری کھا لو ہے نا کوئی چنگم رکھ لو کوئی ٹافی رکھ لو اپنے پاس محمول بدل رکھ لو تھوڑے دن قبض ہوگا تھوڑے دن مجاہدہ ہوگا اللہ کے لیے چھوڑ دو کیونکہ سگریٹ سے ہی ہوتا ہے سگ مانے کتا اور ریٹ مانے چوہا <laughs> ریٹ مانے چوہا ہوتا ہے انگلش میں اور سگ مانے فارسی میں کتا ہو کہتے ہیں اور سگریٹ سے یہ سرگا رہے ہو چلو خود تو بیمار ہو ہی رہے ہو اور کتنے لوگوں کو تم تکلیف پہنچا رہے ہو دھواں کہیں نہ کہیں تو جا رہا ہے کتنے گھروں میں دھواں جا رہا ہے کتنے کسی اللہ والوں کے پاس دھواں جا رہا ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے اللہ والوں سے ہی بتا رہا ہوں جب ہی مسجد میں منع کیا پیاز کھا کے مت آؤ تو سگریٹ پی کے بھی آ رہے ہو کتنے نوازیوں میں تکلیف پہنچ رہی ہے بہت سے لوگ اتنے سینسیٹیو ہوتے ہیں اتنے حساس ہوتے ہیں کہ دور سے پتہ چل جائے کہ سگریٹ پیے لنگز میں تو آ گئی نا بدبو پھیپڑوں میں تو آ گئی کہاں سے چھپاؤ گے اس کو ہمت کرو ارادہ کرو کہ سگریٹ چھوڑنی ہے اس سے قوت مردانگی میں بھی کمی آتی ہے <laughs> سگریٹ چھوڑ دو ہمت کر کے انسان بڑے سے یعنی میرے شیخ فرماتے تھے اسی سال کا نظر باز جو کہتا ہے نا مجھے ہمت نہیں ہے وہ بھی چھوڑ سکتا ہے نظر بازی میرے شیخ فرماتے تھے اس طرح یہاں پہ پستول لڑ دو یہاں پہ اور اس سے بولو میری سولہ سال کی لڑکی کھڑی ہے میری میرا سولہ سال کا لڑکا کھڑا ہے اگر تم نے نظر اٹھا کے دیکھا تو ڈشون کر کے گولی مار دوں گا تمہیں اس وقت اٹھائے گا نظر الم جا اللہ اللہ تعالیٰ کتنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے یہ دو عمل بتا دیے تیسرا عمل کال کھول کے ذرا کانوں سے غفلت کی روئی نکال کے غور سے سن لیں نظر کی حفاظت کی بات بتا رہا ہوں قرآن جو نظر کی حفاظت نہیں کرتا اس کو تین برے لقب ملتے ہیں پہلا برا لقب اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان دوسرا برا لقب آنکھوں کا زناکار بخاری میں آتا ہے زن العین النظر اور تیسرا برا لقب ملعون لانا تو ایسے شخص پر جو بد نظری کرتا ہے آپ بتائیے میرے شیخ فرماتے تھے اپنے آپ کو یہ کہو اے کمال تم بد نظری کرتا ہے اپنے آپ کو اس طرح مخاطب کرو او اللہ اور رسول کے نافرمان او آنکھوں کے زناکار او ملعون کوئی ایسے پکارے اچھا لگے گا ہمیں اللہ رسول ہمیں ایسے ہی پکار رہے ہیں اس وقت جب ہم بدنزی کر رہے ہیں یہ قرآن و حدیث کی اسٹیمپ لگی ہوئی باتیں بتا رہا ہوں میں آپ حضرات کو ڈائجسٹ کی خبریں نہیں بتا رہا اس لیے دیکھیے اب آپ پریشان نہ ہو یعنی ارادہ کر لیں کہ مجھے لڑکیوں سے بچنا ہے دور رہنا ہے ارادے میں ہمت نے بڑی طاقت رکھی ہے ماشاء اللہ جس لڑکی سے تمہارا عشق مزاجی کا چکر ہے اس کی اپنی سم توڑ دو اس کا موبائل نمبر ڈیلیٹ کر دو اس سے جھگڑا کر لو اس کو گالیاں دے دو ہاں یہ گالی دینا اس وقت جائز ہے اس کو اس سے بالکل اس کی گلی سے مت گزرو اس کے گھر مت جاؤ ہاں صحیح بتا رہا ہوں میں ایسی عورت سے کیا تمہیں سکون ملے گا جو تمہاری ہو سکتی ہے شادی کے بعد کسی اور کی بھی ہو سکتی ہے یہ فلمی ڈائلاگس مت چلاؤ اپنے ساتھ فلم دیکھ دیکھ کے ہر وقت پیار پیار کی باتیں چلتی رہتی ہیں اور وہ جو شعر ہے اثر صاحب کا جو عاشق تھا اس لیے الو لگا جی یاد نہیں نہیں نہیں دیکھتا کوئی گاہک اسے جو موٹر کا ماڈل پرانا لگا اور فرماتے ہیں سولہ سال کی لڑکی ایک دن نانی اما بنے گی نہیں بتاؤ بھائی اور سولہ سال کا لڑکا جس پہ تم عاشق ہو لڑکوں سے لڑکوں کا عشق بھی آج کل عام ہو گیا لڑکوں سے گناہ کبیرہ کر رہے ہیں لوگ آپس میں چھپ چھپ کے کر رہے ہو ہوش کے ناخن لو کبیرا ہے لڑکوں کو پھنسانا لڑکوں سے حرام کاریاں کرنا ان کے گلے میں ہاتھ ڈالنا ان کے ساتھ کمبل میں گھس کے سونا راتوں کو خالہ کے لڑکوں کے ساتھ گناہ ہے گناہ کبیرہ ہے کیوں گناہ کبیرہ ہے قوم لوت یہی عمل کرتی تھی چھ لاکھ کی بستی تھی اللہ تعالیٰ نے زمین کو تحت سرا سے اٹھایا ساتھ آسمان پہ لے گئے پلٹ دیا پٹک دیا ہر ایک پہ پتھر ہی برسا ہے دوستوں سدھر جاؤ نوجوانوں لڑکوں سے دور رہو ایسے لڑکے جن کی طرف دیکھ کے دل میلہ ہوتا ہے دور قطع تعلق کر لو اس سے مت ملو اس سے جس سے تمہارا دل میلہ ہو رہا ہے اور اے نوجوانوں جو بالکل چڑھتی جن کی جوانی ہے سولہ سال کے لڑکے تمہارے ساتھ کوئی منہ کالا کرنے آ رہا ہے اس کو مکہ مارو بھاگو وہاں سے بہت حرام کام ہے قرآن شریف میں آ رہا ہے کہانت تعمل یہ خبیص عمل کرتے تھے اطاطن رجالا نسا اپنی عورتوں کو چھوڑ کے لڑکوں سے شہوت پوری کرتے ہو اور چھ لاکھ کی بستی تھی اور یہ ایسا عذاب کا یہ ایسا خطرناک گناہ ہے دوستوں کہ نبی بھی نظر نہیں آئے چھ لاکھ کی بستی تھی لو علیہ السلام اتارے گئے فرمان نکالو لو علیہ السلام نبی کو نکالنا ہے ایسا یہ تو پھر ولی کی کیا اہمیت ہوگی اس کے دل ایسا خطرناک ہے اس لیے اس گناہ سے دور رہو اس لیے حضرت والا میرے لڑکوں سے دور رکھتے رہتے تھے ان کو دائیں اور بائیں بٹھاتے تھے ان کے دل سے پیار کرتے تھے چہرے سے نہیں جب داڑھی آ جاتی خوب ان سے گلے ملتے تھے جب تک داڑھی نہیں آتی مطلب کلین شیپ والوں کی بات نہیں کر رہا پندرہ سولہ سترہ سال کے نوجوانوں کی بات ہو رہی ہے جو قدرتی جن کی داڑھی مرشھی نکلتی میرے شیخ ان سے احتیاط کرتے تھے امام وہ حنیفہ رحمۃ اللہ احتیاط کرتے تھے امام محمد کو کمائے تقوی سے پیچھے بٹاتے تھے دیکھا بھی نہیں مڑتے کہ ان کی داڑھی آئی کہ نہیں آئی اور جب سورج کی روشنی میں داڑھی نظر آئی سائے میں تو اپنے سامنے بٹھا لیا امام محمد اب سامنے آ جاؤ کہ تمہاری داڑھی نکل آئی یہی شیخ میرے شیخ میں تقوا تھا یہ فقیر بھی کوشش کرتا ہے کہ امرتوں سے امرود نہیں ٹنڈو جام کے امرود تو بہت مشہور ہے ہم نے بھی صبح کھایا <laughs> امرود جو ہوتے امرت کہتے ہیں ایسے لڑکے جن کے قدرتی داڑھی مش نہیں آئی ان کے ساتھ دس شیطان ہوتے ہیں لڑکی کے ساتھ آگے اور پیچھے دو شیطان اور امرت لڑکوں کے ساتھ دس شیطان ہوتے ہیں اور بہت سے بوڑھوں کی بات بتا رہا ہوں بوڑھے لوگ کچھ کر تو سکتے نہیں ہیں مگر آنکھوں سے مسجدوں میں خوبصورت لڑکوں کو تانگ جھانک کرتے ہیں اور یہ آنکھوں کا ذنا کر رہے ہیں یہ بھی سدھر جائے مت دیکھو خوبصورت لڑکوں کو یہ حرام ہے دیکھنا آنکھوں کا زنا اپنے نفس سے خود ہی پوچھ لیں ہم نے ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو یہ آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے تو اس سے طریقہ کیا ہے اور اس طرح بھابھی سے پڑھتا ہے سالی سے خالذہ تازہ چچزاد سے پڑھتا ہے یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کم از کم ہمیں احساس تو ہو کہ ہم کس کس گناہ میں ملوث ہیں اور اس سے توبہ کی فکر بھی نصیب ہو ہمیں اور توبہ وہی صحبت سے ہی آئے گی یہ سب چیزیں ماشاء اللہ ہر مہینے میرا بھی سفر ہوتا ہے یہ لوگ پوسٹر وغیرہ بھی لگاتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے لوگوں کو کوئی نام وجہ سے نہیں نام کی وجہ سے تاکہ لوگوں کو اطلاع ہو جائے تو آپ لوگ آیا کریں میرے بیان میں اگر آپ لوگوں کو ملازمت ہو رہی ہے بیٹریاں چارج ہو رہی ہیں تو ہر مہینے میرا حیدرآباد کا سفر ہوتا ہے اور کتنے لوگ ماشاء اللہ اللہ والے انقلابات آ رہے ہیں الحمد للہ ان باتوں اسی میں سکون ہے اور اے نوجوانوں دیکھو ایک خاص بات بتا رہا ہوں اگر تم ابھی اللہ والے نہیں بنے بوڑھے ہو کے بنو گے تو پھر جوانی نے برباد کر دی نا ساری ایک بوڑھا بچپن کا زمانہ ایک جوانی کا زمانہ ایک بڑھاپے کا زمانہ بوڑھے ہو کہ اللہ والے بنے تو کیا بنے بہرحال جو بوڑھے ہو گئے مایوس نہ ہو جن کی جوانی اب انہوں نے تباہ کر دی اب وہ بوڑھے ہو گئے تو ابھی جس نے توبہ کر لے گا نا اللہ تعالیٰ جتنی اس نے جوانی میں برائیاں کی تھی ساری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے کنورٹ ایسے پیارے ہیں اللہ تعالیٰ رحیم ہے سبحان اس لیے بوڑھے لوگ مایوس نہ ہو وہ اللہ کی رحمت کا غلبہ رکھے جو لوگ بوڑھے ہو گئے توبہ کر لیں گے ان کی ساری برائیوں کو اللہ تعالیٰ جوانی کی ساری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے اس طرح کنورٹ کر دیتے ہیں مگر اے نوجوانوں تم لوگ یہ خوش فہمی مت رہو کہ ہم بوڑھے ہو کہ ہم بھی یہی کر لیں گے کنورٹ کروا لیں گے اپنے گناہوں کو نیکیوں میں بتائیے موت کا کچھ پتہ ہے کیا نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی تو رہ جائے تختی کھڑی کی کھڑی کسی کو بھی موت آ سکتی ہے اب یہ شعر سن لیجیے بڑا مشہور شعر ہے آپ لوگوں کو یاد ہوگا تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنو بنایا تجھے میرا بھی چھوٹا سا بیٹا ہے تو چھوٹی سی اللہ تعالیٰ بٹیا بھی ادا فرمائیے ماشاء اللہ کہتی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ میں ہمیشہ نظر لگ جاتی ہے یہی سے حیدرآباد سے مگر نکل جاتا ہے مطلب بتا رہا ہوں بچپن تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا گوتوں میں کھلایا نا تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنو بنایا بڑھاپے آ کے پھر کیا کیا ستایا اجل تیرا کر دے گی ایک دن سفایا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے اور بتا رہا تھا لڑکا نانا ابا بن جائے گا لڑکی نانی ابا بن جائے گی اس پہ میرے شیر کا شیر ہے میں اپنی عزت کو داؤ پہ لا کے آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں ہر پاس ایک صاحب آتے ہیں کر کے دکھاتے کہ عورت کی کہ حضرت والا کا شعر ہے کمر جھک کے مسلے کا مانی ہوئی کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی نانا کہہ رہے آجا آجا آجا نانی کہہ رہی نا نا نا بتائیے سولہ سال کی لڑکی نانی اما بننے والی ہے کہ نہیں ہے تو کیوں اس پہ جوانی فدا کر رہے ہو لوگ بولتے ہیں ارے وہ بنی ہی بنے گی ابھی تو ہم جو کر لیں اور یہ فرماتے ان کے بالوں پہ غالب سفیدی ہوئی ہوئی کوئی کوئی ہوا دبی اور بلغم بھی نکل رہا ہے کر کے بیوی سے تو پیار کرنا ہے اگر بیوی ہماری بوڑھے لوگوں کو ایک بات بتا رہا ہوں میرے شیخ نے عجیب بات فرمائی جو بوڑھے ہو گئے اور پچیس سال شادی کو تمہارے ہو گئے بیس سال ہو گئے اب تنہائی میں پوتا پوتی نواسا نواسی نہ ہو ان کو جاؤ سینے سے لگاؤ اپنی کو <laughs> پہلے جوانی میں تو نفس کی وجہ سے پیار کیا اب بڑھاپے میں موت دتا ہوں اور رحمت والا معاملہ کرو اللہ اس پہ رحمتوں کی بارش کر دے گا دیکھو بڑھاپے میں اپنی بڑھیا کو پیار کر رہا ہے میں سچ بتا رہا ہوں اور اس سے بولو حضرت والا بھی بولتے تھے اے میری بڑھیا شکر کی بڑھیا واہری میری گڑیا میری بڑھیا شکر کی بڑھیا میری گڑیا اللہ خوش ہو جائیں گے ہاں اللہ خوش ہو جائے اور کیا چاہیے بھائی ہم لوگ اس لیے ان حسینوں سے دل لگانا چھوڑ دو مفتی شاہ صاحب کا شعر ہے نہ دیکھو حسینوں کو نظر جھکا لو نہ ان کے خیالوں کو دل میں جگا دو نہ دیکھو حسینوں کو نظر جھکا لو نہ ان کے خیالوں بدل جائے ہیں جن سے دل کا ہی یہ اتنی خدا سے ہے غفلت کی باتیں دل کا قبلہ بدل جائے نماز میں اس حسین کا خیال آ رہا ہے ایسا خطرناک گنا ہے دوستوں اللہ کا خیال ہونا چاہیے حسینوں کا خیال ہونا چاہیے گوبر کی تشتری پہ چاندنی کا ورق ہے وائٹ کلر کے حسن سے دھوکہ مت کھائیو گورے گال دکھاتا ہے میرے شیخ تھے شیطان گورے گال دکھاتا ہے کالے بال دکھاتا ہے اور پھر کیا گٹر لائنوں کے مقام پہ دھکیل دیتا ہے داڑھی ٹوپی کے ساتھ دھکیل دیتا ہے کیا بتاؤں میں آپ ایسا خطرناک گناہ ہے بد نظری کا اس لیے دور رہنے میں فائدہ ہے دیکھیے یوسف علیہ السلام نبی زلیخا نے ان کو گناہ کی دعوت دی نبی ہو کے نبی معصوم ہوتا ہے اس سے گناہ نہیں ہو سکتا زلیخا نے ان کو گناہ کی قرآن شریف میں آ رہا ہے گناہ کی دعوت دی تو وہاں سجدے میں روکے نہیں مانگی انہوں نے وہاں سے بھاگے ہیں اتنے موٹے موٹے تالے لگے تھے قید خانے میں تھے موٹے موٹے تالے خود بخود کھل گئے اسی طرح جو شخص اس وقت بد نظری سے بچے گا اور سائن انٹرنیٹ کی ننگی تصویریں اور یہ ہر وقت عورتیں جو خواہشیں پھر رہی ہیں یہ ہمیں گناہ کی طرف بلا رہی ہیں آؤ ہمیں دیکھو اپنی آنکھیں خراب کرو ہم اللہ سے ڈر کے نظر جھکا لیں گے ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ ایمان کی حلاوت دیں گے من ترکہ مخافتی ابدل تو ایمان یجید و حلاوت و فی قلبی ایمان کی حلاوت پا لے گا یہ یقین واجد ہوگی ایمان کی حلاوت اب طائف صاحب کا شعر سن لیجئے نظروں کی حفاظت کا مزہ اور ہی کچھ ہے نظروں کی حفاظت کا مزہ اور ہی کچھ ہے ایما کی حلاوت کا مزہ اور ہی کچھ ہے ایما کی حلاوت کا مزہ کچھ ہے ایمان کی ہلاوت مل جائے گی ماشاء اللہ تو کہہ دیجیے ماشاء اللہ میں اپنی پوری ساری انرجی آپ کے اوپر ویسٹ کر رہا ہوں شاید میرے دل میں میری بات کیونکہ میں سوچتا ہوں ابھی جوانی جلدی جلدی باتیں بتا دو پھر تو بڑھاپا آ جائے گا اللہ تعالیٰ برکت دے پھر تو اتنی ہمت بھی نہیں ہوگی اس لیے چاہتا ہوں کہ حضرت والا کی باتیں ہمارے سب میں اندر ٹرانسفر ہو جائیں ہم ان پر عمل کریں ہیں کیونکہ خود مزہ چکھ رہا ہوں نا اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس میں مزہ ہے واللہ دوستو مزہ ہے اس میں کہاں ہم گٹر لائنوں میں اپنی جوانیاں پر بات کر رہے ہیں اور پھر شلواریں خراب رہتی ہیں نماز میں بھی نہیں آتے اچھا ایک بات اور سن لیے نوجوان کیونکہ سب بیٹھے ہیں تو اب بھائی اگر شلوار خراب ہوئی تو مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھ لیجیے اس کو تین دفعہ نچوڑ کے دھو لیں اور غسل کر لیں اسی مسجد میں ہی غسل ہو سکتا ہے تین تین دفعہ لوٹا بہا لیں اوپر سے نیچے تک ناک میں پانی دے لیں کلی کر لیں تین دفعہ ناک میں پانی یہاں کر لیں اور گندی جگہ کو صاف کر لیں اور شلوار کے اتنے حصے کو تین دفعہ نچوڑ لیں اور آ جائیں نماز پڑھ لیں جس کو دیکھو ناپاک <laughs> پاک ہو جاؤ بھائی مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھ لو ماشاء اللہ تو یہ لڑکیاں ہمیں ناپاک کروا دیتی ہیں اور اللہ والوں میں اتنا مزہ آتا ہے اللہ والی محبت ہے بڑا مزہ آتا ہے بہت مزہ آتا ہے اس کو بتا نہیں سکتے لفظوں میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا اتنا مزہ آتا ہے جس کو جنت میں دنیا میں جنت کا مزہ چاہیے وہ اللہ والوں کی صحبت میں رہ کے دیکھے ماشاء اللہ میں جنت کا مزہ ملے گا ماشاء اللہ بتا رہا ہوں کیونکہ ماشاء اللہ والے جو ہوتے ہیں نا وہ ہیں دے آر ریزیڈینٹس آف جنت رہنے والے ہیں جنت میں تو وہ ان کے پاس بیٹھنے سے جنت کا مزہ آتا ہے ٹھنڈک ملتی ہے فریزر کھول دو ٹھنڈک آئے گی کہ نہیں آئے گی اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے لوگوں کو سکون ملتا ہے میں حضرت والا والا کے پاس جاتا تھا تھا ایسا سکون یوں بالکل ان یعنی چہرے پہ بھی اتنا سکون تھا کہ پوری جوانی میرے شیخ نے اللہ والا کو فدا کی ہم بھی فدا کر دیں اب جو عمر بچی ہے اس کو اللہ بھی فدا کرے ہمت کرے محبوب حقیقی سے کب تک رہے گا وافل ہاں نفس پر تو کر دے ایک بار تلے رہنا ہمت کرو بھاڑا اٹھاؤ اور ہمت کرو کہ اب میں داڑھی رکھوں گا اب میں لڑکیوں سے بچوں گا لڑکوں سے بچوں گا فیس بک کے اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دوں گا میں ہٹاؤ یہ فیس بک کی باتیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ جو ہے نبی علیہ وسلم کی بے حرمتی کی گئی ہے کیسا مسلمان ہے تو کہ ایک فیس بک کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ نہیں کر سکتا ایسا عاشق ہو گیا فیس بک کا تو ڈیلیٹ کر دیجیے اکاؤنٹ ختم کرے اس پہ بیٹھنا چھوڑے اس کو چپکے چپکے لگے ہوئے فیس بک کے اکاؤنٹ کے اوپر اچھا یہ سب ایک کام وظیفہ بتا رہا ہوں ہلکا سا چھوٹا سا لا الہ الا اللہ کی تصویر پڑھ لیا کریں لا الہ تاکہ دل میں نور آئے گا تو ہمت ہوگی لا جیسے میں نے کر کے دکھایا سو دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں سو دفعہ اللہ اللہ کا ذکر کر لیں نعرے شہوت چے کشت نور خدا شہوت کی آپ کو اللہ کا نور بجھا دے گا ذکر کر لیا کریں اس سے دل میں نور آئے گا اور کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ کر کے ہم خود ہی بولیں گے تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراوا کر دیا پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا اللہ اور لو اچھا یہ بھی ایک بات بتا دوں کہ کبھی اس طرح مت سوچے کہ اگر میں ان کی مجلس میں گیا اگر میں ان سے بیت ہو گیا ان کے قریب آ گیا تو مجھے داڑھی رکھوا دوں گا ایسا مت سوچے اللہ والے بہت حکمت کے ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں جی۔ اللہ والوں کے پاس آنے سے گناہ چھوڑنے نہیں پڑتے خود بخود چھوٹ جاتے ہیں ماشاء اللہ لگتی گناہ ماشاء اللہ جب اللہ کی محبت آتی ہے تو خود بخود گنا چھوٹنے لگتے ہیں بہت سے لوگ اس لیے بیت نہیں ہوتے اس لیے قریب نہیں آتے اگر میں ان کے پاس چلا گیا تو اتنی ساری باتیں بتا دی میں کیسے عمل کروں گا <laughs> ایسا نہیں ہوتا ہر کسی کو اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے چلتے ہیں آرام آرام سے ہولے ہولے ماشاء <laughs> اللہ ماشاء اللہ ہر کسی کو الگ طریقے سے مگر ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں سے نوجوان مجھ سے بیٹھ ہوئے انہوں نے آگ لگا دی گناہوں کو دھڑام سے آگ لگا دی پھر ان کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا ولی بنایا ماشاء اللہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو آگ لگاتے سارے گناہوں ماشاء اللہ بس اب دعا کر لیتے ہیں اتنا ہی کافی ہے اللہ اللہ تو قبول فرما لے ہم سب کو اللہ والا بنا دے اللہ والا بنا دے اللہ والا بنا دے حرام خواہشات کا خون کرنے کی توفیق ادا فرما دے خون تمنا کرنے کی توفیق ادا فرما دے خون حسرت پینے کی توفیق ادا فرما دے کتنا ہی حرام تقاضا ہو اس کو دبانے کی توفیق ادا فرما دے اور سچے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما غلط پیروں سے بچا غلط لوگوں سے بچا اور جو تیرے بہت ہی پیارے ہیں ان بندوں سے ملوا دیجیے یا ان کو ہمارے پاس بھیج دیجیے یا ہمیں ان کے پاس بھیج دیجیے اللہ ہمیں سچے مرتے دم تک انعام یافتہ بندوں سے جوڑ کے رکھیے اے اللہ سے شہدا اور صالحین سے جوڑ کے رکھیے اور جن پر آپ نے غزل نازل کیا جو گمراہ لوگوں سے ہماری ہمارے گھر والوں کی قیامت تک آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما دیجیے اے اللہ ہم سب کو ایک مٹھی داڑھی رکھنے کی توفیق دے دے آپ ہمت دے دیجیے اللہ اے اللہ ہم ڈرتے ہیں کہ بیوی کیا کہے گی خاندان والے ماں باپ معاشرے والے کیا کہیں گے یہ خوف ہمارے دلوں سے نکال دیجیے اور سر پہ کفن مان کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت میں ایک مٹھی دہائی رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے ٹخنے کھولنے کی توفیق دے دے ٹی وی اور گانوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے ماں باپ کا ادب نصیب فرما علماء کرام کا ادب نصیب فرما اے اللہ بڑوں کا ادب نصیب فرما چھوٹوں پر شفقت کی توفیق عطا فرما بیوی کی خطاؤں کو معاف کرنے والا بنا دیجیے سود اور رشوت سے بچا لیجیے اپنا پہرا بنا لیجیے اور میرے شیخ ثانی حضرت اقدس سید عشرت جمیل میر صاحب دامن بیمار ہیں کو کروڑوں جانے عطا فرما ڈائلسس سے نجات دے دیجیے ان کی ان کی جانوں میں کروڑوں جانے اتار دیجیے اللہ تعالیٰ اللہ ان کے ذوق کو ہمت و طاقت سے بدل دیجیے صوفی اپنے مریض صاحب کو بھی صحت دے دے میری اہلیہ میرے بیٹے کو بھی اور جو لوگ بھی بیمار ہیں اللہ مجھے بھی اور سارے عالم کے مسلمانوں میں جو بھی بیمار ہیں سب کو صحت مستمرہ شفا کامل عاجل مستمر دائم عطا فرما دیجیے اور یہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور بہن کے اور قبول فرما لیجیے اللہ تعالیٰ اور یہ اللہ ہمیں ایسا بنا دیجیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ کر خوش ہو جائیں اے اللہ ہمیں مرنے سے پہلے اے اللہ موت سے پہلے سر کے بالوں سے پیروں کے ناخن تک ہمارے دل اور ہمارے اخلاق اور معاملات ایسے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 عليه وسلم اللہ جس کے دل میں جو جائے حاجت پوری فرما دیجیے قرض داروں قرض و غیب سے انتظام فرما دے اے اللہ جس کے روزگار میں مسئلہ ہے اس کو حلال روزگار عطا فرما رشتے رشتے نہیں آ رہے جوڑ کے نیس والے رشتے عطا فرما جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما دیجیے اور جس کے دل میں جو جائز حاجت پوری فرما دیجیے کتابیں کتابیں لے لیجیے سب حضرات کے لیے یہ کتابیں مفت تقسیم ہوں گی